الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں وحدہ لا شریک اور ہر حال سے پاک ذات ہے باقی ساری مخلوقات کا جوڑا جوڑا ہے اللہ کے سوا ہر چیز کا جوڑا ہے اللہ اپنی ذات میں احد ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ احد وہ احد احد وہ ہوتا ہے جس کا دوسرا بن ہی نہ سکتا اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ جوڑا جوڑا ہے ومن کل ومن کل شعی ہر شے ومن کل شعی لہذا اس شے سے مراد جاندار بھی ہیں بے جان بھی ہیں متحرک بھی ساکن بھی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خلقنا زوجین جوڑا پیدا کیا ہے لعلکم تذکرون اس کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرو اس میں تمہارے لیے عبرت ہے اللہ کی یاد کے کی راہیں اس میں کھلی ہوئی اللہ اپنی ذات میں تنہا ہے احد ہے ساری مخلوق ابتدا اور انتہا ہے کہیں سے شروع ہوتی ہے کہیں ختم ہو جاتی ہے اللہ نہ کہیں سے شروع ہوتا ہے نہ کہیں ختم ہوتا ہے نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے وہ اول ہے لیکن اس کا کوئی ابتدائی سرا کوئی نہیں وہ آخر ہے لیکن اس کی کوئی آخری حد کوئی نہیں ہے خود اللہ اپنے تعارف میں کروا کہتا والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن ہر چیز کا جاننے والا باقی ہر چیز کہیں سے شروع ہوتی ہے کہیں ختم ہو جاتی ہے اللہ ہر حال سے پاک ہے مخلوقات پہ حالت ہے ہر موسم سے آزاد ہے مخلوق پہ موسم اتاری ہے اللہ تعالیٰ ہر زمان و مکان سے پاک ہے انسان زمانے کا پابند ہے اور جگہ کا محتاج مکان اس کی ضرورت ہے زمانہ اس پر قید ہے یہ زمانے کی قید سے نکل نہیں سکتا ماضی حال مستقبل کے بندھن سے یہ چھوٹ نہیں سکتا اور جگہ سے یہ بے نیاز ہو نہیں سکتا اللہ اپنی ذات میں موجود ہو کر لا مکان ہے دائم اور قائم اور باقی ہو کر ہر زمانے سے پاک ساتھ ہے اللہ اپنی ذات میں کسی شے کا محتاج نہیں انسان قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے پیدا بھی اس نے کیا موت بھی وہی دیتا ہے اٹھائے گا بھی وہی پیدا ہونا ہمارے ارادے سے نہیں تھا مرنا اپنی چاہت سے نہیں اٹھنا ہمارے بس میں نہیں وہ جب اٹھائے گا تو ہر ایک کو اٹھنا پڑے گا وہ قدر نشور ایسی ربطوں میں اٹھائے گا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ زجرت ایک آواز ہوگی زبردست هُمْ ساہرہ جس پر ہمیں کھڑا ہونا ہوگا ایک کھلے میدان میں تو ہمارا سب کا اجتماعی جو مسئلہ ہے سب سے بڑا اور سب سے خوفناک جس کا حل کرنا سب سے پہلے ہے وہ موت اور موت کے بعد کے مسائل ہیں بھوکے پر بھی رات گزر جاتی ہے اور پیاسے پر پر بھی دن ٹھہرتا نہیں اور سوئے ہوئے کی رات بھی کٹ جاتی ہے اور تڑپنے والے کی رات بھی وہ ڈھل جاتی ہے کٹ جاتی ہے لیکن موت کے بعد جو حالات آنے والے ہیں اور موت پر جو خوفناک گھاٹیاں آنے والی ہیں ان سے نکلنا یہ پوری دنیا کے انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے اللہ کا ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ انسانیت پر سب سے خوفناک حادثہ جو پیش آ رہا ہے وہ موت اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا کوئی یورپ میں چلا جائے امریکہ میں چلا جائے خلاؤں میں چلا جائے موت ایک لازمی چیز ہے جس سے نہ کوئی مرد کو آزادی ہے نہ کسی عورت کو آزادی ہے مرنا یقیناً ہے لیکن یہ ہماری ضرورت ہے کہ موت کے وقت ہمارے پاس خیر کے فرشتے ہیں جہنم کے فرشتے ہیں جو کہ جب کوئی مرد عورت نافرمان مرتا ہے تو چار فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو آتے اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں اور ملک الموت آ کر کہتا النفس الخبیثہ نفس خبیث روح کانت فی الجسد الخبیث جو جسم میں تھی اخرجی باہر نکلو اوہو اس وقت آخرت کھل چکی ہوتی پھر جاتی ہیں بولنا بند ہو جاتا ہے ملک الموت کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں اپنوں کی آوازیں بند ہو جاتی ہیں فرشتے انسان دیکھنے لگتا ہے اپنے نظر آنے بند ہو جاتا آؤ کہاں کہتا حمیم و و غصاق آخر من شکل ہی ازواج تمہارے لیے بے شمار عذاب تیار ہو چکے ہیں اور تمہارے لیے کھولتے ہوئے پانی رہے ہیں اور تمہارے لیے کانٹے والے جھاڑیوں کا پھل تیار ہے کڑوے پھل کھولتے ہوئے پانی عذاب کی بے شمار شکلیں تمہارے لیے تیار تو اس وقت ہر مرد عورت یہ تمنا کرتا ہے رب برجعون یا اللہ واپس کر میری پکی توبہ اوپر سے جواب آتا ہے کلا انہا کلمتن ہوا خائلوہا بس ختم اے اب محلت گئی اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر تمہیں اتنی زندگی تو ملی تھی اگر تم توبہ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے اب جب شمع بجھ رہی ہے اب کہتے ہو میری توبہ اب وقت گیا تو اس کی حسرتوں کا کوئی پیمانہ نہیں جس کو کسی الفاظ میں بیان کیا جا سکے اس کے بعد کے عذاب پھر اور خوفناک ہوتے چلے جاتے ہیں اور جب کوئی نیک مرد عورت دنیا سے اٹھتا ہے تو ملک الموت اس کے سرانے کھڑے ہو کر کہتے ہیں نفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی اخرو جی باہر آ جاؤ کہاں کہ اب شری تجھے بشارت الى روح و ریحان و رب راض عن کی غیر غضوان تمہیں بشارت ہو باغات کی پھولوں کی خوشبوؤں کی اور تجھے بشارت ہو کہ تیرا رب تجھ پہ راضی ہو چکا ہے اب کبھی تجھ پہ ناراض نہ ہوگا یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ملک الموت اس سے اسے پیشکش کرتا ہے کہو تو واپس بھیج دیا جائے ایسے ہی ہوتا ہے کہو تو واپس بھیج دیا جائے وہ کہتا نہیں نہیں دار والاحزان میں دکھوں کے گھر واپس نہیں جاتا مجھے آگے لے چل آگے کی منزلیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے تو میرے بھائی اور بہنوں ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے جب لوگ ہمیں قبر کے گڑھے میں ڈال کے واپس آ جائیں اپنی اولادیں جا کر پھینک کے واپس آ جائیں اور پھر وہ چند دنوں کے بعد بھول جائیں گے کوئی ماں تھی کوئی باپ تھا کوئی بھائی تھا کوئی بہن تھی کوئی دادا تھا کوئی دادی تھی یہ سب رشتے ناتے موت تک ہیں چند دنوں کے بعد ہر کوئی بھول جاتا ہے کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا تو اللہ اپنی ذات میں لافانی ہے باقی ہے قائم ہے دائم ہے بے مثل بے مثال ہے ہم پر ایک بڑی آفت اور کائنات پر ایک آفت آنے والی ہے جب اللہ زمین آسمان کو توڑنے کا حکم دے دے گا ایک حکم کے ساتھ اس نے آسمان کو بلند کیا اسے بلند کر دیا اور ایک حکم کے ساتھ زمین کا فرش بشا دیا والارض فرشناہا ایک حکم کے ساتھ دریا بہا دیے سخر لکم الانہار ایک حکم کے ساتھ سمندر بنا دیئے سخر البحر ایک حکم کے ساتھ مچھلیوں کو تیرا دیا ایک حکم کے ساتھ صدف کے اندر موتی بنا دی و حلیتا تلبسونہ ایک حکم کے ساتھ سمندر کی موجوں کو پابند کر دیا کہ انسانوں کے جہازوں کو کشتیوں کو گزرنے دے ورنہ دنیا کا بڑے سے بڑا بحری جہاز بھی سمندر کی ایک موج کے آگے ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اس کا نشان بھی نظر نہ آئے لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تیرا رب ہے وطر الفل کا مواقع رفیع یہ تیرا رب ہے جو سمندروں کو روکتا ہے اور تمہاری کشتیوں کو سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانے کی اجازت دے دیتا ہے ورنہ پانی کی ایک موج مامن یومن اللہ والبحر یسا دن رب فی یغرق ابن آدم روزانہ سمندر اللہ سے اجازت مانگتا ہے یا اللہ اگر تو اجازت دے تو مجھے کھول دے اور میں چڑھ جاؤں اور ساری دنیا کے انسانوں کو غرق کر دوں ختم کر دوں ایک سمندر کی موج دنیا کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں اپنی نشانیاں یوں ہمیں بتا کر اپنی ذات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ فی خلق السماوات والارض دیکھو زمین کیسے بچ گئی آسمان کیسے بلند ہو گیا وقت لاف اللیل والنہار دن کیسے آ جاتا ہے پھر رات کیسے آ جاتی ہے اندھیرا کیسے چھا جاتا ہے روشنی کیسے آ جاتی ہے وقت اللیل والنہار یہ کون رب ہے جو ایک ہی جگہ کو ایک دم روشن کر دیتا ہے پھر ایک دم اسے اندھیر کر دیتا ہے ایک دم کالی چادر پھیلا دیتا ہے ایک دم سفید چاندنی کی چادر لے آتا ہے یہ زمین آسمان کے بیچ میں کبھی رات کبھی دن کبھی اندھیرا کبھی اجالا سورج کی گردش چاند کی گردش اس پہ تم غور کیوں نہیں کرتے واختلاف اللیل والنہار والفلک اللتی تجری فی البحر بما بہر الناس سمندر میں جہازوں اور کشتیوں کا چلنا یہ تو میں نہیں بتا رہا کہ کوئی اللہ ہے وما انزل اللہ من السماء من ماء اور آسمان سے پانیوں کا برسنا یہ تو میں نہیں بتاتا کہ کوئی اللہ ہے کہ اب زمین آسمان کے درمیان تقریباً بارہ سو میٹر کی بلندی سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح گرنا شروع ہو جاتے ہیں اگر یہ اپنی اصل رفتار سے زمین پر گریں تو ان کی اصل رفتار ہے پانچ سو اٹھاون کلو میٹر گھنٹہ اور گولی کی رفتار ہوتی ہے سترہ سو کلومیٹر فی گھنٹہ تو یہ گولی کی رفتار سے کوئی ایک تہائی سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوتے ہیں تو اگر یہ اس رفتار سے بارش کے قطرے آسمان سے زمین پر گرتے تو نہ کوئی گھر سلامت رہتا نہ کوئی سر سلامت رہتا گھر بھی ٹوٹتے لینڈر ٹوٹتے سڑکیں ٹوٹتی پہاڑوں میں سوراخ ہو جاتے اللہ تعالیٰ اتنی بلندی سے پانی کو برساتا ہے بیچ میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے اور زمین تک آتے آتے اس پانی کی رفتار صرف پانچ سے آٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ رہ جاتی ہے باقی ساڑھے پانچ سو کلومیٹر کی رفتار اور طاقت کو اللہ تعالیٰ ہوا میں ختم کر دیتا ہے رکاوٹیں کھڑی کرتے کرتے کرتے کرتے اس کو توڑ دیتا ہے پھر اللہ ہمیں دعوت دیتا ہے وما انزل اللہ من السماء من ماں یہ برستا پانی تمہیں نہیں بتاتا کہ کوئی ذات ہے جو اس اندازے اور ترتیب کے ساتھ پانی کو برسا رہا ہے ایک کالے بادل میں اتنا پانی ہوتا ہے کہ پورا پاکستان ڈبو تین لاکھ ٹن پانی صرف ایک کالے بادل میں جب سارے پاکستان پہ کالے بادل چھا جائیں اور اللہ سارے پانی کو کہتے برس جاؤ تو گلگت کے شہر سے لے کر کراچی سارا سارے کا سارا وہ لڑکتا ہوا بحیرہ عرم میں جا کے گر جائے تو وما انزل اللہ من من آسمان سے ہم نے پانی برسایا بے قدر اندازے سے برسایا جو تمہاری ضرورت کا اتنا برسایا پھر زمین پر اسے بہایا فِي الْأَرْضِ پھر کچھ کو زمین کے اندر قابو کر دیا زمین کے اندر بند کر دیا اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی اسباب نہیں ہے کہ ہم ساٹھ سال کا پانی سٹور کر کے رکھ لیں ہم تو سو دو سو چار سو ہزار دس ہزار گیلن کی ٹینکی بناتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا بھائی پانی آ رہا ہے اپنی زندگی کا پانی ایک دفعہ کٹھا کر لو پھر نہیں ملے گا تو پانی تو چار دن کے بعد گندا ہو جاتا ہے میٹھا پانی اس لیے تو اللہ نے سمندر کے پانی کو کڑوا بنایا ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو میٹھا پانی تو خراب ہو جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ دیتا بس بھائی اپنا پانی کٹھا کرو تو ہم تو سارے برباد ہو جاتے اسکن نہ ہو فل اللہ نے زمین کے اندر کی سطح کو کی طرح بنایا نہیں تو اس پانی میں ڈالو تو پانی بھر جاتا ہے اللہ نے ساری زمین کو ایسا بنا دیا اور پھر اس کے اندر پانی کو اتارا پھر اس کے نیچے اللہ تعالیٰ نے سخت پلیٹیں لگائی ساری زمین کے نیچے اس طرح پلیٹیں لگی ہوئی ہیں جو زمین کے اوپر کی سطح کو کا جو پانی اس کو نیچے نہیں جانے دیتے اگر اللہ تعالیٰ ان پلیٹوں کو ہٹا دے تو سارا پانی چلتا چلتا چلتا چلتا مٹی پچاس کلومیٹر تک ہے پھر اس کے بعد آگ ہے تو سارا پانی جا کر آگ میں گر کے ختم ہو جاتا پھر اس کے جانے میں غیر متوازن صورتحال پیدا ہوتی کبھی کبھی کبھی ادھر ادھر زلزلے زلزلے آتے آتے یہاں سے لاوا پھٹتا کبھی یہاں سے لاوا پھٹتا اللہ تعالیٰ زمین کے نیچے پلیٹیں لگاتا ہے اسپنچ بناتا ہے اندر پانی کو اللہ تعالیٰ سٹور کر دیتا ہے اور اس پانی میں اللہ تعالیٰ ایسے فلٹر لگا دیتا ہے ایسے خوبصورت مٹی میں فلٹر لگا دیتا ہے کہ سورا گند وہ فلٹروں میں بند ہو کر وہیں چپک جاتا ہے اور اور صاف شفاف پانی باہر آنا شروع ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے کہیں کڑوے پانی کے چشمے بنا دیے کہیں میٹھے کے بنا دیے کہیں نمکین کے بنا دیے کہیں کھارے پانی کے بنا دیے صرف ہمارے اندر شکر کا احساس پیدا کرنے کے لیے فیصل آباد کی زمین کا پانی گندا کھارا پانی یعنی سو پچاس میں ایک سیلاب آیا تھا تو اس کے بعد یہاں کا سارا زمین کا پانی گندا ہو گیا سارا پانی اوپر کا نیچے نیچے کے اوپر سارے کا سارا پانی زمین کا خراب ہو گیا بڑے بیوقوف لوگ تھے جنہوں نے اس جگہ کو شہر کے لیے منتخب کیا کہ ہمیشہ شہر وہاں بنایا جاتا ہے جہاں کا پانی میٹھا ہو جہاں کا زمین کا پانی اچھا ہو اور یہ پتہ نہیں وہ کیسے نادان تھے جنہوں نے اس جگہ کو شہر کے لیے منتخب کیا کہ سارے شہر میں ایک نل کا نہیں جس کا پانی پیا جا سکے وہ سارے جاتے ہیں نہر کے کنارے جو پانی لگا ہوا وہ نہر کو دعائیں دیں جو کہ نہر کا پانی جب چلتا ہے تو اندر زمین کے پانی کو کھینچتا ہوا چلتا ہے زمین کے نمک کو پانی کھینچ کے چلتا ہے یہ سمندر کیسے کڑوے ہیں ان میں ہم تو نمک نہیں ڈالتے تو یہ کڑوے کیسے ہیں دیکھتے نہیں سمندر کا پانی کتنا کڑوا ہے کبھی ہم نے نمک ڈالا جو اس میں کوئی ہم نے جا کر کوئی کڑوی دوائی ڈالی زمین کا جو نمک ہے پانی جب چلتا ہے تو زمین کے نمک کو خود کھینچتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا میگنٹ ایسا اس کو اللہ تعالیٰ نے میگنٹ بنایا ہے کہ زمین کے نمک کو کھینچتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے تو ساری دنیا کے جو دریا ہیں یہ بڑے بڑے ٹرالے ہیں جو نمک کو کھینچ کھینچ کے سمندر میں پھینک رہے ہیں تو راوی کا دریا اور چناب اور جہلم اور ستلج اور بیاس اور اور وہ سند اور یہ اور فرات اور دجل اور نیل اور جہن اور سہن یہ جتنے دنیا کے دریا ہیں یہ سارے کے سارے نمک کے ٹرالے ہیں جو زمین سے نمک کو کھینچ کھینچ کر آہستہ آہستہ سمندر میں گرا رہے ہیں گرا رہے ہیں اس سے سمندر کا پانی کڑوا ہوتا رہتا ہے اگر اللہ اس کو میٹھا کر دے تو ہم تو سارے برباد ہو جائیں وہ پانی گندا ہو جائے گا گندا ہونے کے بعد بدبو چھوڑے گا پھر اس کی غلازت سے ہوائیں جب چلیں گی تو کراچی کے سمندر کی گندی ہوائیں فیصل آباد والوں کو مار کے رکھ دیں گے تو یہ جو یہ جو نہر جا رہی ہے یہ تھوڑا تھوڑا نمک اپنے ساتھ کھینچ کے لے جاتی ہے اس لیے اس کے کناروں کے جو نل کے ان کا پانی ذرا میٹھا ہو جاتا ہے پینے کے قابل وہ بھی نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ احساس سے شکر پیدا کرنے کے لیے اللہ نے زمین میں کڑوا پانی رکھا میٹھا رکھا نمکین رکھا کھاری رکھا پھر اس کے بعد اپنی قدرت کو ظاہر کرتے ہوئے فرم برزخ اللہ یبغیان ان دونوں کو جدا کرنے کے لیے زمین میں کوئی سسٹم کوئی نہیں کہیں جا کر کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ یہاں اب آگے پتھر آ گیا ہے اب کڑوا پانی میٹھے میں نہیں جائے گا اب آگے جا کے پلاسٹک کی دیواریں آ گئی ہیں تو اب نمکین پانی میٹھے میں نہیں جائے گا آگے جا کے روڑے اور کنکر آ گئے ہیں کانکریٹ آ گیا ہے تو اب کھارا پانی میٹھے میں نہیں جائے گا سارا اسی زمین میں ہے لیکن یہ اللہ کا غیبی نظام ہے کہ میٹھے پانی کو اپنی جگہ پہ چلاتا ہے کڑوے کو اپنی پہ چلاتا ہے کھاری کو اپنی پہ چلاتا ہے نمکین کو اپنی جگہ پہ چلاتا ہے ایک قطرہ ادھر کا ادھر نہیں جانے دیتا ساتھ ساتھ ہیں لیکن ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا یہ اللہ توجال بین البحرین حاجزہ بینہما برزخ اللہ یبغیان یہ جیسے اوپر اللہ دریاؤں کو نہیں ملنے دیتا زمین کے اندر کے پانیوں کو بھی اللہ تعالیٰ ملنے نہیں دیتا جس کی وجہ سے ہمیں میٹھا پانی نصیب ہوتا ہے اگر اللہ اپنا پردہ ہٹا لے اپنے حکم کو واپس لے لے اور کڑوا میٹھے میں مل جائے نمکین کھارے میں مل جائے کھارا کڑوے میں چلا جائے پھر کڑوا میٹھے میں آ جائے تو ساری زمین میں ایک قطرہ میٹھا پانی ملنے کو نصیب نہ ہو سب ترسیں تو یہ میرے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے بتایا وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها زمین کو زندہ کیا تمہیں پانی پہنچایا وبث فیہا من کل دابا اور تمہارے لئے بے شمار میں نے جانور تیار کیے جن کو تم کسی کو کاٹتے ہو کسی کا کھال کسی کی کھال کا خیمہ بناتے ہو کسی کا دودھ پیتے ہو کسی کا گوشت کھاتے ہو کہیں سے مشک کے نفع نکال کے اس کو دواؤں میں استعمال کرتے ہو بل انعام خل میں نے جانور منا لقم فی ہے کہیں سے کسی کی کھال کی جپٹیں بناتے ہو کسی کا گوشت کھاتے ہو کسی کی تجارت کرتے ہو وحین تصرحون تمہیں جانور بڑے اچھے لگتے ہیں پیارے لگتے ہیں گھوڑے چلتے ہوئے بھیڑے چلتی ہوئیں بکریاں چلتی ہوئیں گائے چلتی ہوئیں یہ منظر تمہیں بڑے پسند آتے ہیں اچھے لگتے ہیں صبح کو جانا شام کو لوٹ کے آنا پھر یہ تمہارا سامان وہاں لے کے جاتے ہیں جہاں سڑک نہیں جاتی آج دنیا اتنی ترقی کر گئی پھر بھی ہر جگہ ایسے علاقے موجود ہیں جہاں سڑک نہیں جا سکتی اللہ نے جانور بنائی ہے ہمالیہ کے پہاڑوں میں گلگت کے پہاڑوں میں ایک جانور ہے یوک یوک وہ ایسی بلا ہے ایسی بلا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ٹرک جہاں جا کے فیل ہو جائیں تو بڑے آرام سے یوں چڑھتا ہے جیسے سیدھی سڑک پہ جا رہا ہو یوں سیدھی بلندیوں پر اپنے کندھوں پر وزن اٹھا کر وہ اس طرح چل رہا ہوتا ہے جیسے ہم صاف زمین پہ چلتے ہیں وہ اس سے زیادہ آسانی کے ساتھ سیدھی چڑھائی پر یوں چلتا ہے سیدھا چڑھتا ہے یوں چلتا چلا جاتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں کہہ رہا ہے وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشَكِّ الْأَنفُسِ ان ربکم لرؤوف الرحیم یہ تیرے رب نے ایسے جانور بنا جو اوپر چوٹیوں پہ سامان لے کے جاتے ہیں والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون پھر اس نے گھوڑے بنائے خچر بنائے گدھے بنائے کسی پہ سوار ہو کسی کے حسن کوئی حسن کا ذریعہ کوئی سواری کا ذریعہ کوئی سہولت کا ذریعہ کوئی تجارت کا ذریعہ کسی کا گوشت کسی کا گوشت کھایا جا رہا کسی کا دودھ پیا جا رہا کسی کو خرید و فروخت کا ذریعہ بنایا جا رہا وہ یخلق ما لا تعلمون اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد میں ایسی سواریاں بناؤں گا جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے تو یخلق و مالا تالمون میں موٹریں چھپی ہوئی ہیں ہوائی جہاز چھپے ہوئے ہیں ریل گاڑیاں چھپی ہوئی ہیں موٹر سائیکل چھپے ہوئے ہیں اور ساری کے ساری ساری کی ساری گاڑیاں اور موٹریں اور ٹرک اور بسیں یہ یخلق و مالا تالمون کی آیت کے اندر اللہ نے چھپا کے بتایا اور اس آیت کو کھولا ہمارے زمانے میں آ کر کے اللہ تعالیٰ نے ایسی سواریاں بنا دیا انگلستان کی جماعت ہواؤں میں اڑتی ہوئی فیصل آباد پہنچ گئی یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ یخلق ما لا تعلمون کہ وہ ایسا اور کچھ بناؤں گا جو ابھی تم نہیں جانتے آئندہ آنے والی نسلوں کو بتایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کا اپنی ذات کا وجود منوا کر اور ہم سے فانی ہونے کا اقرار کروا کر یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مان کے لوگ زندگی بسر کریں ہماری آج کی بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں ہم اللہ کی پابندیوں میں آنا گوارا نہیں ہے عبادات کی حد تک تھوڑا سا مسلمان ہیں نماز بھی پڑھ لی روزہ بھی رکھ لیا تسبیح بھی پھیر لی لیکن پوری کی پوری زندگی اللہ کے حکم میں ڈھل جائے اس کا معاشرہ آج انکاری ہو چکا ہے زبان سے نہیں کہتے عملاً اس کا انکار ہو چکا ہے عملی طور پر تاجروں سے کہو صحیح تو کہیں گے گزارا نہیں ہوتا عورتوں سے کہو پردہ کریں وہ کہیں گے ہمیں تانے میں کھا جاتے ہیں ہم لوگوں کو اوروں کو کیا جواب دیں گے کہ پردہ کر لیا برقع پہن لیا بھائی یہ مہندی کی رسمیں نہ کرو کا پھر برادری کو کیسے راضی کریں گے لوگوں کو کیسے راضی کریں گے لوگوں کو خالص ہندو کی رسم مہندی رچانا خالص کوئی اس کا پچھلی نسلوں میں اسلام میں اس کا کوئی وجود کوئی نہیں اور کسی جگہ اس کا وجود کوئی نہیں ہمارے ہاں مہندی رچا ویسے ہندوؤں کو گالیاں دے رہے ہندو ہمارا ازلی دشمن ہندو سے ہماری دشمنی اور ہر گھر میں ہندو کی رسم رچائی جا رہی ساتھ مہندی کے کارڈ الگ چھپے ہوتے ہیں مہندی کے کارڈ الگ چھپ کے آتے ہیں کتنا بڑا ظلم و ستم ہے کہ جس دیش کا ایک نہیں دو نہیں کروڑوں بچے روزانہ بھوکے سو جاتے ہوں اس دیش کا مالدار اپنی بیٹی کی مہندی پر لاکھوں روپے خرچ کر کے اسے آگ لگا دیتا ہے اور اسے بھائی یہ تو کیا کر رہا کا جی عورتیں نہیں مانتی عورتوں سے کہو کیا کر رہی ہو کہیں کیا کہیں پھر لوگ ہمیں گے تانے دیں گے اس کو کوئی بھی نہیں سوچتا کہ میرا اللہ مجھے کیا کہے گا اور اللہ کا رسول مجھے کیا کہے گا پیسہ تو امانت زندگی امانت ہر چیز امانت اور امانت میں خیانت تو جائز نہیں تو اس مال تو اللہ نے دیا لیکن اس لیے تو نہیں دیا کہ اس کو یوں ضائع کر دیا جائے تو ہم اپنی اللہ ہم سے پابندی چاہتا ہے کہ میرے حکموں کے پابند بن کے چلو وہ اپنی ذات کا وجود منوا کر اللہ لا الہ الا ہو ایک اللہ باقی ہے الحی القیوم اور تم سب فانی ہو کل من علیہ فان تمہیں فنا ہے اللہ کو بقا ہے تم کمزور ہو اللہ طاقتور ہے تمہیں مٹنا ہے اللہ مٹنے سے پاک ہے تمہیں حساب دینا ہے اللہ حساب دینے سے پاک ہے لہذا اپنے اللہ کے تابع ہو کر چلو یا پھر اس دن کا انتظار کرو یوم لا تکلم نفس الا باذن پھر وہ دن آ جائے گا جس دن تم پھر بات نہیں کر سکو ابھی تم مذاق اڑاتے ہو لیکن وہ دن آئے گا یوم ترجف ال یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا جس دن زمین میں زلزلہ رہا ہوگا اور پہاڑ ریت بن رہے ہوں اذا زلزلت الارض زمین جب تھر تھرا رہی ہو وبست الجبال بصا فكانت هباء منبثا اور پہاڑوں کو ہلا ہلا کے اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اللہ تعالیٰ ریت بنا کر ہوا میں بکھیر دے گا اذا وقعت الواقعہ ابھی سنبھلو ورنہ وہ دن آ رہا ہے اور جب وہ آئے گا لیسا لوقعتها كاذبا کوئی ہے اسے جھٹلا دے کوئی ہے اس کو روک کے دکھا دے خافضت الرافعہ اس دن پتا چلے گا عزت والا کون ہے اور ذلیل کون ہے اس دن پتہ چلے گا اونچے کون اور نیچے کون ہیں یہ دن کسی کو اونچا کر دے گا کسی کو نیچا کر دے گا وہ کب آئے گا ہاں اذا رجت الارض رجا زمین میں زلزلہ وبست الجبال بسا فکانت ہبا ام منبثا اور پہاڑ ہل ہل کے تھر تھر آ کے کپ کپ آ کے ٹوٹ ٹوٹ کے اپنی اصل کی طرف لوٹ جائیں گے ریت جب اچھی طرح مل جاتی ہے جڑ جاتی ہے تو پتھر بن جاتا ہے اس کو جب جب اس کو کرش کرو تو دوبارہ ریت بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہاڑ اپنی اصل کی طرف لوٹ جائیں گے ریت بن جائیں گے وید البہار و سجرت سمندروں میں آگ بھڑک جائے گی آکسیجن ہائیڈروجن ہے پانی ان کو اللہ جدا کرے گا نیچے آگ کا شعلہ دے گا آکسیجن تو اتنی آگ پکڑتی ہے تو ساری سارے سمندر میں جب آگ بھڑکے گی دریا بھڑک اٹھیں گے پہاڑوں کی برف بھی آگ کے بن جائے گی اس دن ہمالیہ پہاڑ بھی پگھلتا ہوا اور اس کے اوپر کی برف جو کبھی نہ پہلی جب سے وہ بنی ہے اس کی چادر کوئی نہ اتار سکا لیکن قیامت کا دن اس کی چادر بھی اتار دے گا اور اس کی سربا فلک چوٹی کو ننگا آج تک کوئی نہ دیکھ سکا اس دن کوئی آنکھ اگر جیتی رہی تو ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی کو ننگا دیکھ سکے گی لیکن اس سے پہلے وہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی اور انسانیت خاموش ہو جائے گی اور انسان اوندھے پڑے ہوں گے سیدھے پڑے ہوں گے بچے ادھر مرے پڑے مائیں ادھر گری پڑی خامند ادھر پڑے دلہن ادھر پڑی باپ ادھر پڑے مائیں ادھر مری دوست ادھر مرے تاجروں کی منڈیاں سنسان زمینداروں کے کھیت ویران باغوں کے خوشے کٹ چکے ہیں جل چکے ہیں بلبلیں نغمہ بھول چکی ہیں ہوائیں چلنا بھول چکی ہیں سورج اپنی شوائیں بھول چکا ہے چاند اپنی کرنے بھلا چکا ہے تارے اپنی جھل ملاہٹ کو بھلا چکے ہیں آسمان کی اونچی چھت آج جھول گئی آج وہ کپ کپا گئی آج وہ سائبان بن کے پہلے تنی ہوئی چھت تھی آج وہ بکھر گئی اور وہ ریزہ ریزہ ہوئی اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَفَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجَّرَتْ قبریں اکھڑ گئیں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثَرَتْ زمین میں زلزلے آ گئے اور زمین پگھلنے لگی پھیلنے لگی وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ زمین بکھرنے لگی سمٹنے لگی پھیلنے لگی سکڑنے لگی ٹوٹنے لگی بنے ہوئے گھر وہ زمین بوس ہونے لگے سر بفلک عمارتیں وہ سجدے میں جانے لگیں لوہا پگھلنے لگا کھڑکیاں ٹوٹنے لگیں دروازے بجنے لگے ہوائیں سنسان ہو کر رک گئیں تھم گئیں شیر دھاڑنا بھول گئے سام پھنکارنا بھول گئے بلبل اپنا نغمہ بھولی کوئل اپنی کوکو بھولی چڑیاں اپنا چہچہاٹ بھولی اور کائنات پہ سناٹا چھا گیا اور کوئی ان رونے ان پر رونے والا کوئی نہیں کوئی ان کو کفن دینے والا کوئی نہیں کوئی ان کی قبر کھودنے والا کوئی نہیں کوئی ان پہ بیٹھ کے افسوس کرنے والا کوئی نہیں ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے خوفناک چھٹکے کے ساتھ موت کی نیند سلے دیا آسمان آسمان کے فرشتوں کو مار دیا پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتوں آسمان پہ موت چھا گئی آسمان پرزے پرزے ہو گئے پھر عرش کے فرشتے دھڑم سے گرے عرش اللہ کے امر کے ساتھ سیدھا قائم ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل کے بارے میں حکم دیا مر جائے میکائل کے بارے میں حکم دیا مر جائے تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہاتھ جوڑ کے عرض کرے گا یا اللہ جبریل میکائل کو تو آپ روک لیں بچا لیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس خود فقط کتبت الموت علی من کانا تحت عرشی چپ خاموش میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں زندہ رہ سکتا سب مریں جبرائیل جیسا مرا پڑا ہے میکائیل جیسا فرشتہ مرا پڑا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل جو سور رہا ہوگا کہیں گے مر جاؤ تو سور اڑتا ہوا ہواؤں میں چلتا ہوا عرش پر چلا جائے گا اور اسرافیل چکرا کے زمین پر گرے گا اوپر اللہ نیچے اسرائیل ملک الموت اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ کون باقی ہو اس کی ٹانگیں کاپیں گے وہ کہیں گے یا اللہ اوپر تو باقی نیچے میں باقی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے موت مر جا تو بھی میری ایک حقیر مخلوق ہے ملک الموت ایک چیخ مارے گی اگر اس وقت دنیا کے انسان ہوتے جنات ہوتے فرشتے ہوتے سب کے کلیجے پھٹ جاتے ایسی خوفناک چیخ اور وہ دھڑم گرے گا ساری کائنات کو موت کا کڑوا جام پلا کر پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا من کان علی شریکن فلیت اب کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آؤ پھر اللہ دوبارہ کہے گا من کان علی شریک انفلیات اب کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آؤ پھر سے کہے گا من کان علی شریک انفلیات کوئی ہے میرے مقابل تو آؤ الملوک کہاں ہیں بادشاہ عین الجبارون ظالم کہاں ہیں ہے متقبر متکبر کہاں ہیں لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہی ہے کوئی ہو تو جواب دے اللہ خود کہے گا للہ الواحد آج اکیلے اللہ شہنشاہ کی بادشاہی پھر دوسرا جھٹکا دے کر کہے گا ان القدوس السلام المومن پھر تیسرا جھٹکا دے کر کہے گا ان المحیمن العزیز الجبار المتکبر میں ہوں عزیز جبار متکبر این الملوک این الجبارون این المتکبرون لمن الملک اليوم للہ الواحد القحار یہ بات اس وقت کوئی ہے نہیں جو سنے صرف اکیلا اللہ ہے ساری کائنات کو فنا کا پیالہ پیلا کر اپنی ذات میں دائم قائم ابدی ازلی اول آخر ظاہر باطن والی متعال بر طواب العابدین اور دہر الداہرین ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والا ہمیشہ کے لیے موت سے پاک ہمیشہ کے لیے فنا سے پاک ہمیشہ کے لیے زوال سے پاک موت سے پاک فنا سے پاک زوف سے پاک جہالت سے پاک شراکت سے پاک وزارت سے پاک فیصلوں کے غلط ہونے سے پاک ندامت سے پاک شرمندگی سے پاک اپنے فیصلوں میں بے مثل اپنے فیصلوں میں اٹل اپنے فیصلوں میں بے بدل اپنی ذات میں بے بدل بے مثل اپنی طاقت میں بے بدل بے مثال بے مثل يفعل وهم يسألون جو چاہے کرے کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا باقی سب سے وہ پوچھے گا اے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ عَلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ایک ایک سے اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا ہے اور ایک ایک سے اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے اور پھر وہ دوسرا دن آئے گا جس دن اللہ مردوں کو زندہ کرے گا عورتوں کو زندہ کرے گا ننگے بدن ننگے پاؤں ننگے سر اور پریشان حال زمین سے نکلیں گے جیسے دانہ اگتا ہے ایسے سر کی فصل نکلے گی اگے گی یوم یخرجون من الاجداس سراعا قبروں گاؤں سے نکلیں گے تیزی کے ساتھ وہم وہم اور کوئی آج کسی کو یاد نہیں کرنے والا کوئی کسی کے طرف دیکھنے والا نہیں جب ہمارے نبی نے کہا نا کہ لوگ ننگے ہوں گے تو حضرت عائشہ نے کہا ہائے وا سو عطا وا سو عطا وا فضیحتا ہے شرمندگی بے پردگی کیا حال ہوگا تو آپ نے کہا عائشہ کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں رہا ہوگا خاشعتن ابصارہم نظریں ایسے پست ہوں گے ایسے محتعین یوں سر جھکے ہوئے مقنعی روسہم سرے سے جھکے ہوں گے لا یرتد علیہم طرفہم نظریں یوں چکر گردش نہیں کر سکیں گے نظریں ایسے پست ہوں گے وَأَفْعِدَتْهُمْ هَوَا اور ان کے یہ نا کلیجہ منہ کو آنا ہمارا اردو کا محاورہ کلیجہ اچھل کے منہ کو آ گیا تو افعدتهم ہوا اس دن کلیجے اچھل کے منہ کو آ رہے ہوں گے ادھر کون کھڑا ہے ادھر کون کھڑا ہے یہ دیکھنے کی بھی سکت نہیں ہوگی اس دن اتنا بھی نہیں کوئی دیکھے گا اتنا بھی نہیں کوئی دیکھے گا کہ نظر کی پتلی پھیر کے دیکھ لے کہ یہ کون ہے یہ کون ہے ایسی دہشت اور ایسی دہشت کا علم ہوگا اور کچھ پتہ نہیں ہم کہاں کھڑے ہیں کدھر کھڑے ہیں بیٹی کہاں ہے بیٹا کہاں ہے بیوی کہاں ہے خامد کہاں ہے ماں کہاں ہے باپ کہاں ہے بھائی کہاں ہے یہ حج میں تھوڑا سا رش ہوتا ہے لوگ گم ہو جاتے ہیں جب عرب عرب ہا انسان اور جنات سب کٹھے کھڑے ہوں گے تو اگر اللہ نے نہ ملایا تو کوئی طاقت نہیں کہ کسی کو ڈھونڈ ڈھونڈا جا سکتا میں ایک دن حج میں ایک دفعہ حج میں اپنے ساتھیوں سے تھوڑا سا بچھڑا پندرہ بیس لاکھ کا مجمع میری ایسی کیفیت ہو گئی کہ جس وقت کلیجہ اچھل کے منہ کو آنا میں پریشان ہو گیا اور حالانکہ میرے لیے تو کوئی مسئلہ اس وقت نہیں تھا آرام سے اپنے مینا میں واپس جا سکتا تھا لیکن تھوڑی دیر کے لیے ساتھیوں سے ادھر ادھر ہوا تو ایک دم میرے سامنے سارا میدان عرفات تاریخ ہو گیا مجھے یوں خیال آ رہا ہے کہ اگر میدان معاشر جو پچاس ہزار سال کا دن ہے اور جہاں کھرب و انسان زندہ ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ نے اپنوں سے جدا کر دیا اور ہم اپنوں سے بچھڑ گئے اور کسی کو قریب نہ آنے دیا تو یہی عذاب تھوڑا ہے کہ پچاس ہزار سال میں بچھڑا رہوں اپنوں سے اور مجھے کسی کا بھی کوئی پتہ نہ ہو کہ کون کہاں ہے اور کس حال میں پچاس منٹ آدمی پر بھاری ہو جاتے ہیں پچاس ہزار سال فی یوم کانا مقدار ہو خمسین الف سنہ فصبر صبرا جمیلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن لا يسأل حميم حميما يبصرونهم يبد المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤذيه ومن في الأرض جميعا كلا كلا ثم میون کلا ہے نہیں نہیں نہیں اس دن کھڑے ہوں گے قبروں سے نکلیں گے لیکن ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکاری ہو جائیں کوئی خبر نہیں کون کہاں ہے ہے ہے کس حال میں پھر یہ دن اس سے زیادہ شدید جب مرد عورت ننگے ہیں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے پھر ہمارے نبی کو پہنائے جائیں گے پھر سارے نبیوں کو پہنائے جائیں گے پھر اذان دینے والے کو کپڑے پہنائے جائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پہنائے گا جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ ننگا رکھے گا اور پھر یہ اس دن کا حساب کتاب ہے جس میں سے پار ہونا میری آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے ہر مرد عورت کو فرشتے گردن میں ہاتھ دے یہاں صرف یوں گھسیٹ کر لیں گے اللہ کے سامنے کھڑا کر کیا مرد کیا عورت ایسے ٹانگیں کانپ رہی ہوں گے اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ میری بندی آج کے دن کیا لے کر آئی ہو او ہائے ہائے اس دن اولاد کہے گی تو میری ماں کوئی نہیں ہم نے کوئی کہا تھا کہ ہمارے لیے سب کچھ کر ہم نے کب کہا تھا کہ تو اللہ کے حکموں کو ہمارے لیے توڑ دے اولاد باپ سے کہے گی ہم نے کب کہا تھا کہ تو ہمارے لیے رشوت لے جھوٹ بول سٹا کھیل جوا کھیل ہم نے کب کہا تھا کہ ہمارے لیے حرام لے کر آ سب سب جب انکاری ہو جائیں گے تو کہے گا یا اللہ یہ میرے بچوں کو پہلے دو زخم ڈال یا لے یہ میری بیوی کو دو میں ڈال یا یعنی یہ میرے بھائیوں کو دو میں ڈال یا یعنی قوم کو دو میں ڈال یا یعنی اللہ ساری انسانیت کو دو وزر اخرى آج کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تیرے اپنا کیا ہوا ہے کل نفس بما کسبت رہینا جو تو نے کیا ہے آج تجھے اس کا بھگتنا پڑے گا تو اس دن جب دیکھے گا نا کہ یہ تو میرے انکاری ہو گیا یوم یفر المرء من اخیہ بھائی گیا وہ امی و ابیہ ماں باپ گئے و و اخیہ وہ صاحب ہی و بنی ہے بیوی گئی بچے گئے کیوں گئے شأن ہے آج ہر آدمی اپنی مصیبت میں ایسا گرفتار ہوگا کہ نہ ماں کو بچی یاد رہے گی نہ بچی کو ماں یاد رہے گی نہ باپ کو بیٹا نہ بیٹے کو باپ نہ بھائی کو بھائی نہ بیوی کو خامن نہ خامن کو بیوی نہ یار کو یار نہ پڑوسی کو پڑوسی سب بھول جائیں گے میرے بھائیوں بہنوں ہم تو عام انسان ہیں اس دن نبی پکار اٹھیں گے نفسی نفسی جب اللہ تعالیٰ دوزت کو کہے گا نا لایا جائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے وبرزت الجحیم للغاوین فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سَعَى وبرز الْجَحِيمُ لمن يَرَى جس دن وہ بڑا ہنگامہ آئے گا جس دن وہ بڑا ہنگامہ آئے گا اور انسان اپنا کیا دیکھے گا اور اس دن اللہ جہنم کو کہے گا آ جاؤ اور آئے گی تفور تکاد تمیز من الغیر جو آ رہی ہوگی غصے سے پھٹ رہی ہوگی اس کی آواز آواز تین چار دن پہلے ہمارے پڑوسیوں کے گھر میں آگ لگ گئی چھوٹی سی آگ دو چار کمرے جل گئے لیکن اس کی بھی آواز ایسی خوفناک تھی چونکہ ہمارا بالکل دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہم سب وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور بے بسی سے گھر کو جلتا دیکھ رہے ہیں تو تھوڑی سی آگ کی آواز اور اس کا دھواں ایسا تھا کہ اوپر والوں کو سیڑھی لگا کے ہمارے گھر میں اتارا گیا کہ نیچے اترنے کا راستہ کوئی نہ رہا دھوئیں سارا گھر بھر گیا اور دھویں سے گھٹن گھٹ کے مرنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا تو اس دن مجھے یہ یہ آیت سمجھ میں آ رہی تھی فی سموم من و یحموم اللہ تعالی جہنم میں فرما رہا ہے کہ کھولتا گرم پانی ہوگا اور گرم ہوائیں ہوں گی اور دھویں کا بادل ہوگا تو اس دن سمجھ میں آیا کہ دھواں کتنا بڑا عذاب ہے دھواں آکسیجن کو ختم کر دیتا ہے تو سانس گھٹ جاتا ہے اور آدمی بے موت مرتا ہے تو اس تھوڑی سی آگ کی آواز تھی جو سارے محلے میں جا رہی تھی اور جہنم آ رہی ہے اور وہ غصے سے چیخ رہی ہے اور اس کی آواز ہے تصفر زفرہ جو میدان معاشرہ میں آئے گی تو ایک چیخ مارے گی وہ چیخ ایسی خوفناک ہوگی کہ اگر کسی شخص کے پاس ستر نبیوں کے برابر بھی عمل ہوگا کہے گا آج میں نہیں بخشا جاؤں گا ستر نبیوں کا عمل لے کر آنے والا بھی کہے گا ہائے مر گیا پتہ نہیں کیا بنے گا تو اس کی آواز سن کر سارے دنیا کے انسان منہ کے بل زمین پر گریں گے اور اگر اللہ تعالیٰ اس کی اس دن ستر ہزار لگامیں ہوں گی لگامیں ہر لگام پہ ستر ہزار فرشتہ اس کو سے پکڑ کے لا رہا ہوگا وہ منس ایسی منظور زور ہوگی کہ فرشتوں کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی جب وہ میدان معاشر میں آئے گی پھر فرشتوں سے بے بس ہو جائے گی فرشتے بے بس ہو جائیں گے فرشتے اس کو نہیں قابو کر سکیں گے اس وقت اللہ کی ایک خاص تجلی آئے گی جو اس پر پڑے گی اور وہ تھم کے دبک کے پیچھے ہٹ جائے گی اگر اللہ اپنی اس تجلی کو اس وقت ظاہر نہیں فرمائے گا تو چار ارب نوے کروڑ فرشتوں کے ہاتھوں سے دوزک چھوٹ جائے گی اور پوری دنیا کے نیک و بد کو نگل جائے کسی کو نہ چھوڑے سب کو نگل جائے اس دن جب وہ آئے گی اور ایک دم پھٹے گی اور ایک دم وہ بھڑکے گی اور فرشتوں کے پسینے چھوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی تجلی کو ڈالے گا جس پر وہ بے بس ہو کر پیچھے ہٹے گی اس دن اس عمل اس آگ کو اور اس کی آواز کو سن کر ساری دنیا کے انسان تو انسان ہیں نبی پکاریں گے نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی کیا آدم کیا نوح کیا ادریس کیا شیف کیا شعیہ کیا یعقوب کیا یوسف کیا اسحاق کیا اسماعیل کیا ابراہیم علیہ السلام کیا یونس کیا دانیال کیا یحییٰ کیا زکریہ کیا داود کیا سلیمان اور کیا یوشا اور کیا ہارون سب کی پکار ہوگی کیا لوت کیا شعیب کیا صالح کیا حود علیہ السلام سب کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا بس تو میری جان بچا میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا اس وقت صرف ایک ہستی ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس وقت کہیں گے یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا اللہ میری امت کو بچا لے یا اللہ میری امت کو بچا لے باقی سب بھول جائیں گے تو میرے بھائی اور بہنوں یہ دنیا کے دھوکے میں آ کر اللہ کو ناراض کرنا دنیا کی سب سے بڑی نادانی ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دینا دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہے اس سے بڑا نادان کوئی نہیں جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دے جو اپنے من کی دنیا کو آباد اور راضی کرنے کے لیے آخرت کی زندگی کو اجاڑ دے برباد کر دے اس سے نادان نہ کوئی مرد ہے اس سے بے وقوف نہ کوئی عورت ہے یہ دنیا کے سب سے نادان لوگ ہیں جو آخرت کا سودا کر دیتے ہیں اور دنیا کو خرید لیتے ہیں اور آخرت کو بیچ دیتے ہیں کلمہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے بچھ جاؤ اللہ کی مان کی زندگی گزار جاؤ لوگوں کے تانوں کو سن کر کانوں میں تیل ڈال لو سننا بند کر دو لوگوں کی ترچھی نظریں دیکھو تو نظریں جھکا لو آنکھوں پہ پردے ڈال دو مجھے نہیں دکھائی دیتا مجھے نہیں سنائی دیتا بس میرا اللہ راضی ہو جائے میری منزل مجھے مل گئی لئی و مری رتن وہ لئی تک انام بس تو راضی ہو جا میرا مسئلہ حل ہو گیا لوگوں کو خوش کرنا ہوتا تو امام حسین کو کیا ضرورت تھی اتنی بڑی قربانی دینے کی لوگ کیا کہیں گے لوگ خوش ہو جائیں ہیں یہاں تو اتنا ہی ہوتا نا بھائی تم پردہ کیوں نہیں کرتی ہو لوگ کیا کہیں گے یہ تو پرانی اور پرانے زمانے کی عورت ہو تم مہندی کیوں کر رہے ہو کیا لوگ کیا کہیں گے اتنی بڑی نافرمانیاں کو کھلے بندوں کر دیں تبلے کی تھاپ ہے لڑکیاں ناش رہی لڑکے ناچ رہے کیا ظلم و ستم ہے یہ زمین اس لیے تو نہیں بنی تھی کہ اس پہ گھنگروں کی چھن چھن ہو اور پائل کی چھنکار ہو یہ زمین تو اس لیے بنی تھی کہ اس کو سجدوں سے آباد کیا جائے اس کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ آباد کیا جائے یہ اس لیے نہیں بنائی گئی تھی کہ رقص و موسیقی کی محفلیں سجائی ہیں گھر گھر سے گانے کی آوازیں سنائی دیں اور عورت بے پرد ہو کر بازار کی اور محفل کی زینت بن جائے اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا تھا ہماری ترجیحات جدا ہیں ہمارے سامنے اللہ ہے ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے ہر قیمت دینی ہمارے لیے حکم کا درجہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قیمت دینی پڑے دو اور اس کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے جو قیمت دینی پڑے ادا کر دو اب ایک دوسرا ذہن ہے کہ ہم نے لوگوں کو خوش کرنا ہے اپنے آپ کو خوش کرنا ہے اس کے لیے جو قیمت ادا کرنی پڑے ادا کر دو لوگ مجھے اچھا کہیں معاشر مجھے اچھا کہے سوسائٹی مجھے اچھا سمجھے اس پر جو قیمت لگتی ہے دے دو دو تو اب راہیں ہو جائیں ایک طبقہ کہتا ہے مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے ایک طبقہ کہتا ہے مجھے اپنے آپ کو راضی کرنا مجھے لوگوں کو خوش کرنا ایک طبقہ کہتا ہے میرے سارے کام اللہ بناتا ہے دوسرا طبقہ کہتا ہے میرے سارے کام پیسے سے بنتے ہیں تو دونوں راہیں جدا ہو جائیں جو کہتا ہے میرا اللہ میرا ہو تو میرے کام بنے گے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ لگا دے گا جو کہتا ہے پیسہ ہوگا تو میرے کام بنے گے وہ پیسے کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ لگا دے گا یہ جو کہتا ہے لوگوں کی نظروں میں پسند آؤں لوگوں مجھے اچھا کہ میری واہ واہ ہو تو اس کے لیے اللہ کے ہر حکم پہ بلڈوزر چلا دے اور جو یوں کہتا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذات پر بھی بلڈوزر چلا دیتا تو یہ اس وقت ہمارا ذہن جو بازار میں بنا ہوا ہے گھر میں ماحول میں اسکول میں کالج میں ذہن بنا ہوا ہے وہ یہ نہیں بنا کہ اللہ کو ہر حال میں ہم نے راضی کرنا تو تبلیغ کا کام ذہن سازی کی محنت ہے یہ تقریروں سے نہیں بنتا یہ گھر بیٹھے نہیں بنتا ماحول میں آنے سے بنتا ہے بار بار سننا پڑتا ہے ہمارا نیا سال شروع ہو چکا ہے ایک عشرہ گزر گیا ہے ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے نا غیر مسلم کا سال جنوری سے شروع ہوتا ہے ان کے سامنے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے نہ آخرت ہے نہ اللہ ہے تو وہ سال کی خوشی مناتے ہیں شراب پی کے زنا کر کے ناچ کے گا کے ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے ہمارا تو پہلا دن ہی رونے دھونے سے شروع ہوتا ہے کہ یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قبر میں اتارا گیا چھبیس ذوالحجہ کو انہیں خنجر لگا اور یکم محرم کو وہ قبر میں اتارے گئے دنیا کا سب سے عظیم مسلمان ابو بکر کے بعد دوسرے نمبر کا شخص جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا ہمارا تو یکم محرم ہی اتنے بڑے سانحہ سے شروع ہوتا ہے کہ ہمیں تو ہمیں تو رونے کے سوا کوئی کام کوئی نہیں آنسو بہانے کی سوا ہمارا کوئی کام کوئی نہیں اور سال کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے پہلی دہائی میں ایک ایسا واقعہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے قیامت تک کے لیے بڑے موٹے حرفوں کے ساتھ کائنات کی تختی پر لکھ کے دے دیا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قیمت ادا کرنی پڑے تو کر دو اتنے موٹے حروف کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ اس کو کوئی مٹائی نہیں سکتا ایک بول کے ساتھ حضرت حسین کا سارا خاندان بچ سکتا تھا عزت دولت شہرت یہ سارے نوجوان کیا کہتے ہیں عزت دولت شہرت سعید انور جو کرکٹ والا وہ کہنے لگا اتنی چھوٹی عمر میں تینوں چیزیں مل گئیں عزت بھی مل گئی دولت بھی مل گئی شہرت بھی مل گئی بائیس تیئیس سال کی عمر میں سب کچھ مل گیا کہنے لگے لیکن چین پھر بھی نہ آیا پھر یہ سوچ چلنا شروع ہوئی کہ اگر عزت دولت شہرت زندگی کا مقصد ہے تو مجھے تو حاصل ہو چکا ہے پھر مجھے چین کیوں نہیں ہے تو لگتا ہے یہ نہیں کیونکہ مقصد کو پانے کے بعد تو چین آ جانا چاہیے مقصد مل گیا ہے لیکن چین کوئی نہیں ہے تو معلوم ہوتا ہے کوئی اور چیز ہے زندگی کا مقصد وہ نہیں جسے میں سمجھا اس جستجو نے پھر آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ تبلیغ کی طرف پھیر دیا دین کی طرف پھیر دیا پھر کہنے لگے اب پتہ چلا کہ زندگی کا مقصد کیا ہم تو صرف سینچریاں بنانے کو مقصد بنائے پھرتے تھے ریکارڈ بنانے کو مقصد بنائے پھرتے تھے اب پتہ چلا کہ اللہ کو راضی کرنا ہی زندگی کا مقصد تو میرے بھائی اور بہنوں ہمارے تو سال کی ابتدا رونے دھونے سے نہ کہ کوئی ویسے کیسی پاگل دنیا ہے کوئی اگر کسی کا مال چوری ہو جائے تو کوئی خوشی منائے گا کسی کا مال چوری ہو جائے تو خوشی منائے گا کسی کا پیسہ لٹ جائے تو اس پر وہ موم بتیاں جلائے گا شرابیں پیئیں گا ناچ گانا گائے گا یہ کیسے دیوانے ہیں جو سال گرہ پہ موم بتیاں جلا رہے خوش ہو رہے سال کے ختم ہونے پر ناچ رہے گا رہے اور گانے کی محفلیں سجا رہے ہماری تو زندگی چورائی چلی گئی تین سو پینسٹھ دن ہماری زندگی کے چوری ہو گئے وقت کا تیز رفتار خنجر ہماری زندگی کے درخت میں سے تین سو ساٹھ شاخیں کاٹ کے چلا گیا تین سو پینسٹھ دن کاٹ کے چلا گیا اور ان کے پھول پتیاں گھنٹے منٹ سیکنڈ کتنے سیکنڈ کتنے منٹ کتنے گھنٹے کتنے ہفتے کتنے دن کتنے مہینے میری زندگی میں سے چرائے گئے اور اس پر لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ happy new year happy new year ہیں کیسی دیوانی دنیا ہے جو چیز یورپ سے آ جائے ہم نے بھی بلد دعالین آمین کر کے پاگلوں کی طرح پیچھے چل پڑنا وہ عورت ننگی ہوئی ہم نے بھی ننگے ہونا ہے ہماری عورت بھی ننگے ہونے میں عزت محسوس کرنے لگی لباس مختصر سے مختصر ہوتا چلا جا رہا ہے ان کی تو کوشش ہے کہ مشرق کی عورت کو سکرٹ پہنانا ہے جین اور سکرٹ پہ بلانا چاہتے ہیں کہ جب ان کے نوجوان جینے پہنے شروع کر دیں عورتیں سکرٹ پہنا شروع کر دیں تو پھر اس ملک سے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اب یہ ہمارا غلام ہے ان کو نہ کسی فوج سے مارنے کی ضرورت ہے نہ کسی بم سے مارنے کی ضرورت ہے اب یہ وہ نوکر ہیں جس کے ناک میں نکیل لگی ہوئی ہے اس کو کھینچو تو کھنچ آئے گا چھوڑو تو کھچڑ جائے گا یہ وہ اونٹ کی طرح ہو گئے جدھر جس کے ناک میں نکیل ڈال دو بچہ بھی لے کے چل سکتا ہے تو وہ مختصر سے مختصر لباس کی طرف کھینچ رہے ہیں آہستہ آہستہ سرکار ہیں سرکار ہیں عورت تو چھپی ہوئی چیز کا نام تھا نہ کہ بے پرد ہو کر اور بازار کی زینت پر کر بازاروں میں آنے کا اللہ تو عورت کا نام کھولنا پسند نہیں کرتا چے جائے کہ اس کا لباس اتنا ننگا ہو جائے کہ کپڑے پہن کر بھی کاسیات آریات اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک دن ایک زمانہ آنے والا ہے جب عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی کاسیات آریات مائلات ممیلات وہ اپنے حسن کی دعوت دیتی ہوئی پھر رہی ہوں گی تو ان کو جنت کی ہوا بھی نہیں مل سکے گی اور جنت کی ہوا پانچ سو میل نہیں پانچ سو سال کے مسافت سے پانچ سو برس آدمی دور کھڑا ہو تو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن ان بیچاری قسمت کی ماری عورتوں کو وہ خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی جائے کہ جنت کا مل ہے یورپ کی عورت نے باہر آ کر کوئی تھوڑی قیمت نہیں ادا کی اپنی عزت کے سودے کر کے باہر آنے کی قیمت ادا کی ہے اور اس کے بعد وہ اس طرح سترہ سو بانوے میں لندن میں ایک عورت تھی میری والسٹون کرافٹ اس نے سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ عورت کو آزاد کیا جائے اس سے پہلے یورپ کی عورت بھی آزاد نہ تھی وہ بھی گھر کی خاتون تھی چاہے وہ کف کافر تھے لیکن عورت گھر کی خاتون تھی وہ گھر میں رہنے والی تھی بازار کی زینت نہ تھی وہ ماڈل نہ تھی وہ ماڈل گرل نہ تھی دیکھو نا کتنے ہر پوسٹر دودھ بیچنے والوں نے بھی عورت کو استعمال کیا موٹر سائیکل بیچنے والوں میں ننگی عورتوں کو استعمال کیا ہوا ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ عورت آزاد ہے یہ تہذیب اور اس کو ثقافت کا نام دیا اتنی اتنی بے قیمت ہو جانا اتنا بے قیمت ہو جانا تو سترہ سو بانوے میں یہ نظریہ پیش کیا گیا عورت کو آزاد کیا جائے اور پھر اسی لندن اسی انگلینڈ میں اسی میں انیس سو اٹھانوے میں ایک سروے ہوا عورتوں سے پوچھا گیا واپس جانا چاہتی ہو کہ یہیں اسی زندگی میں رہنا چاہتی ہو تو اٹھانوے فیصد عورتوں نے یہ کہا کہ ہم گھر لوٹنا چاہتی ہیں لیکن ہمیں خامندی کوئی نہیں ملتی بوائے فرینڈ ملتے ہیں جو استعمال کرتے ہیں اور ٹیشو پیپر کی طرح پھر پھینک دیتے تو عورت کی عزت اس کے گھر بیٹھنے میں چھپنے میں ہے نہ کہ ظاہر ہونے میں ہے اللہ تعالیٰ نے تو پورے قرآن میں ایک عورت کا نام نہیں لیا سوائے حضرت مریم کا نام قرآن میں آتا ہے اور پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آتا حضرت مریم کا نام بھی اس لیے استعمال ہوا ہے کہ ان کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ذالک عیسی بن مریم یہ میرا بیٹا نہیں یہ مریم کا بیٹا ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے نہ اپنے نبی کی عورتوں کا نام دیا نہ انبیاء کی عورتوں کا نام نہ کسی اچھی عورت کا نام کسی بری عورت کا نام امرات و فرعون فرعون کی بیوی اللہ کی نیک بندی اللہ نے نام نہیں بتایا امرات و لوت لوت علیہ السلام کی بیوی کافر اللہ نے نام نہیں بتایا امرات و عمران عمران کی بیوی بہت نیک عورت ہے اللہ نے نام نہیں بتایا مریم کی ماں کا نام قرآن نہیں بتاتے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام قرآن نہیں بتاتے صرف خامد کے عنوان سے نام آتا ہے امرات العزیز امرات فرعون امرات لوت امرات نور اس پر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو عورت کے نام کو بھی ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا تو وہ عورت کو کھلے منہ بازار میں پھرنے کی کیسے اجازت دے اس کو وہ ناچنے کی کیسے اجازت دے گا ہمارے سامنے آخرت نہیں اللہ نہیں جنت نہیں جہنم نہیں اور اسی فیصلہ بات کو جنت بنانے کا ارادہ کیا ہوا ہے وہ بنتا نہیں اور دنیا کو لوگ جنت بنا بنا تھک گئے اٹھارویں جو صدی ہے نا اٹھارہویں صدی سائنس نے سر اٹھایا اور آنکھیں کھولی تو تو سترہ سو گیارہ میں ایک سائنسدان پیدا اور اس کا نام ہے ایڈورڈ ہیوم یہ جرمنی کا تھا سولہ سو بیالیس میں پیدا ہوا ہے نیوٹن سترہ سو ستائیس میں وہ مرا ہے تو اس نے یہ دریافت کیا کہ کائنات میں ایک قانون ہے ریاضی کا جس کے تحت یہ چل رہی ایک ایسا زبردست قانون ہے جس میں ذرا برابر تبدیلی نہیں ہوتی تو اس سے ایک قدم آگے ہیوم نے اٹھایا یہ سترہ سو گیارہ میں پیدا ہوا سترہ سو بہتر میں مرا ہے اس نے یہ نظریہ پیش کیا جب کائنات ایک قانون کے تحت چلتی ہے تو کسی رب کو ماننے کی کیا ضرورت ہے رب ہے ہی کوئی جب دو اور دو چار ہی ہوتا ہے اس میں کیا ضرورت ہے رب کو ماننے کی کہ اللہ نے دو جمع دو چار کر دیا لہذا اللہ ہے ہی کوئی چونکہ نیوٹن کی تھیوری کے بعد یہ نظریہ تو بن گیا کہ کائنات کو بنایا تو اللہ نے اب اللہ کا عمل دخل کوئی نہیں خود بخود ہو رہا ہے اب اللہ کا عمل دخل کوئی نہیں جیسے سوئٹزرلینڈ والوں نے گھڑی بنائی اور گھڑی بنا کر انہیں بازار میں بھیج دی اب سوئٹزرلینڈ والوں کا جاپان والوں کا گھڑی پہ اختیار ختم ہو گیا اب گھڑی میری جیب میں رکھ ہے چاہے ہاتھ پہ باندھوں پاؤں پہ باندھوں جیب میں رکھوں توڑ دوں اب جاپان والے کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا نظریہ جہالت کی وجہ سے بن گیا کہ بنایا تو اللہ نے پر اب اللہ کا عمل دخل کوئی نہیں ہے تو ایڈورڈ ہیوم نے پھر اس سے اگلا قدم اٹھایا کہا کہ ہم نے جاپان کو تو اس وقت سوئٹزرلینڈ میں گھڑیاں بنتی تھی ہم نے سوئٹزرلینڈ کو تو دیکھا ہے گھڑی بناتے ہوئے ہم نے اللہ کو دیکھا ہے کہ اس نے دنیا بنائی تو ہمیں کسی فرضی خدا کو ماننے کی کیا ضرورت ہے لہذا خدا ہے ہی کوئی نہیں یہ سب سے پہلا نظریہ اس شخص نے پیش کیا پھر اس کے ساتھ سترہ سو پچیس میں ایک شخص پیدا ہو رہا ہے اسکاٹ لینڈ میں ایڈم اسمتھ اس نے ایک نظریہ پیش کیا کہ مال کے کمانے میں بھی لوگوں کو آزاد کر دو چاہے سود سے کمائے چاہے عورت اپنے جسم کی نمائش کر کے کمائے چاہے جسم کو بیچ کے کمائے چاہے کوئی جھوٹ سے کمائے چاہے کوئی سٹا سے کمائے چاہے کوئی جوئے سے کمائے چاہے کوئی لاٹری سے یہ لاٹری اسکیمیں اور جتنی انعامی ساری یورپ سے تو آئی ہوئی اب یہ ہمارے لوگ بھی انعامی بانڈ خرید کے دعائیں مانگ دے اللہ میرا بانڈ کاٹ دے میرے دن پھر جا مانگ گئے کیسے بدبخت ہیں کہ اللہ سے حرام کی دعا کر رہے ہیں یہ یوں جیسے کوئی اللہ کو کہتا ہے سور حرام یہ کہہ رہی ہے اللہ من کو سور دا گوشت لے دے کسی پاس اللہ نے کہا شراب حرام یہ کہہ رہی ہے اللہ کو شراب دی بوتل ہی لب جاوے تو انعامی بانڈ لے کر اس کو گھروں میں رکھ کر عورتیں بھی دعائیں مانگ رہی ہیں مرد بھی دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ میرا بانڈ تو کٹ دے میرے دن پھر جاؤں اللہ سے اس کی حرام کردہ چیز کو مانگنا اللہ کا جوا حرام میسر جوا میسر میسر عربی میں جو میسر کہتے ہیں آسان چیز آسان جمعے میں تو آسانی سے رسک آ جاتا سو روپے کا بانڈ خریدا پتہ نہیں کتنے لاکھ کا وہ نکل آیا ہزار کا بانڈ خریدا دس لاکھ کا وہ نکل آیا تو اس لیے اس لیے عربی میں جوئے کو میسر کہتے ہیں آسانی سے ملنے والی چیز آسانی سے ملنے والی چیز اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ کٹ دے میرا بانڈ کٹ دے بچی کی شادی کرنی یا اللہ میرا بانڈ نکال دے دکان بنانی میرا بانڈ نکال دے اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں کو اللہ سے مانگنا کتنا بڑا کتنی بڑی ہے اللہ تعالیٰ کو للکارنے والی چیز پتہ ہی کوئی نہیں ہے نہ سامنے نہ سامنے جو چیز ادھر سے آئی اس کو ہاں ہاں میں ہاں وہاں سے لوٹری آئی چلا دو بانڈ آئے چلا دو آیا چلا دو سٹ آیا چلا دو عورت کو آزاد کرو کر دو سارے اسکولوں میں بچے بچیوں کو کٹھا پڑھا رہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلوں میں ٹائیاں جا رہے ہیں کوئی شلوار کرتے کے ساتھ اسکول بھیجنا نہیں کمال ہو ہمارے ساتھی ماشاءاللہ تو ان کا بڑا کامیاب ہو گیا ان کے باپ نے گلبرگ میں بنا بڑا اسکول چلا روزن کے نام سے بڑا چلا وہ فوت ہو گئے ان کے بیٹے نے سنبھالا اور بہو نے وہ لگ گئے تبلیغ میں انہوں نے سوچا کہ ہمیں تو ہم یہ کیا کر رہے ہیں ہم تو اپنی تہذیب کے گلے میں جو لانت لٹکا رہے ہیں تو انہوں نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ سارے بچوں کا لباس شلوار کرتا کر دیا اور بچیوں کے لیے سکارف کر دیا تو آدھے سے زیادہ بچے لوگوں نے اٹھا لیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھانا چاہتے جو آپ سکھا رہے ہیں سکول خالی ہو گیا اگر تین سو بچے تھے تو پچاس رہ گئے حیران پریشان یہ کیا ہوا حالانکہ انہوں نے نصاب نہیں بدلا صرف لباس بدلا کہ شلوار کرتا بچے پہن کے ہیں اور بچیاں پورا لباس میں ابھی لاہور میں تھا میں فجر کی نماز پڑھ کے نکلا سیر کو تو میں سر پیٹ کے رہ گیا کہ بچیاں اسکول آ رہی تھیں اور ساری پنڈلیاں ننگی تھیں ان کو فراک ایسے پہنے ہوئے تھے کہ پوری پنڈلی ننگی پیسہ خدا بنا نسل کے یہ لوگ پھانسی پہ لٹکانے کے قابل ہیں جو پیسے کی خاطر ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں اور یہ جو ماں باپ ہیں یہ جوتے لگانے کے قابل ہیں جو ان سکولوں میں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں آخرت سامنے کوئی نہیں سورا اسکول خالی تو میرے انہوں نے مجھ سے بات کی اللہ نے ان کو مال دیا تھا ان کو سکول ان کی کمائی کا ذرہ نہیں تھا اللہ نے ان کو اور بہت رزق دیا ہوا تھا تم چلاؤ تم اب تم کوئی کمائی گئے نا تم مشن ہے کرو اس کو ایک سال کہنے اب تو جی کمر ٹوٹ گئی تو ہمت ہی نہیں رہی نہیں تم چلو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ اب بھی ہیں ایسے بجھ جائیں تو قیامت نہ آ جائے میں یہ جو ہمارا گورنر نا خالد مکور تو یہ جب فوج میں تھا تو اس نے میرا بیان سنا تھا حج پر مجھے نہیں پتا تھا میں جب اس کو ملا رائمنڈ کے اجتماع میں تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے آپ کا بیان سنا ہوا ہے ان کا پھر کوئی آپ سے ملاقات ہو جائے کہ جی ضرور ہو جائے تو بس نے ہمیں وہاں گورنر ہاؤس بلایا چلے گا ہم سعید انور تھا میں تھا ایک دو اور ساتھی ہم تو وہ کہنے لگا کہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہم نے تو ٹی وی فری کر دیا تھا ہر چیز آزاد کر دی تھی تو اس کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ, کہ نوجوان نسل میں بے حیائی تیزی سے پھیلتی لیکن ہم حیران ہیں کہ نوجوان نسل میں دین آ رہا ہے بجائے اس کے کہ وہ ادھر جاتے وہ دین کی طرف زیادہ جا رہے ہیں یہ وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی یہ یہ یہ خالد صاحب مجھ سے بات کر کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ادھر بھی جا رہے ہیں لیکن ادھر بھی آ رہے ہیں ادھر آنے والی بھی تعداد بڑی تیزی سے بڑھ رہی تو دو سال ان کو جھٹکے لگے اللہ تعالیٰ نے پھر جو موڑا اب ان کو جگہ نہیں مل رہی بچے داخل کرنے کے انہوں نے پچھلی جگہ لی وہاں عمارت بنائی اس کے پیچھے عمارت بنائی ایک پلے گراؤنڈ تھا اس کو ختم کر کے وہاں عمارت بنائی ان کی وہیں سات سکول ہیں جہاں لڑکیاں ایسے جینز پہن کے آ رہی ہیں پتلوں نے فراک پہن کے آ رہی ہیں اور اسی کے ساتھ گلبرگ کے بیچ میں سکول ہے جہاں بچیاں نکلتی ہیں پھولوں کی طرح سکارف پہنے ہوئے بڑی بچیوں نے پورا نقاب لیا ہوا چھوٹی بچیوں نے سکارف پہنے ہوئے بچوں نے سر پہ ٹوپیاں رکھی ہوئی شلوار کرتے پہنے ہوئے اور سکول آ رہے ہیں یا تو ہمارے سامنے کوئی منزل نہ ہوتی تو چلو ٹھیک ہے جیسا دیس ویسا بھیس آپ دیکھتے نہیں ہو کبھی چیتے نے اپنا رنگ ڈھنگ بدلا کبھی شیر نے لباس بدلا کبھی کوا چاہے کالا ہی کبھی اس نے کہا مہینوں میں چٹا کر دے سارے مہینوں میں دن کالا کہاں وہ اپنے کالے پن پہ خوش ہے سانپ اپنے ٹیڑے پن پہ خوش ہے بگلا اپنی ٹیڑی گردن پہ خوش ہے دیکھتے نہیں وہ کائنات رنگ نہیں بدلتی صرف ہم ہی رہ گئے ہیں کہ جیسا دیس ویسا بے جیسا رنگ دیکھا ویسے ڈھل جو چیز سے آئی کو لینا شروع کر دی کسی قوم کا میدان میں شکست کھا جانا کوئی بڑی بات نہیں نبیوں نے میدان جنگ میں شکست کھائی ہے اور نبیوں کے سردار نے عہد کی لڑائی میں شکست کھائی ہے اور میدان میں مر جانا کوئی بڑی بات نہیں نبی میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں لیکن نظریاتی شکست کھا جانا کسی قوم کی اصل شکست ہوتی اپنے نظریات کو ہار دینا ہمیں ایٹم بم مارنے کی کیا ضرورت ایسی خواہ مخواہ آج کا باطل پریشان ہو رہا ہے کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہمارا ایٹم ہمیں کچھ نہیں دے سکتا چونکہ ہم نظریاتی طور پر شکست خوردہ قوم ہیں ہمارے پاس اپنے نظریہ ہونے کے بعد بڑی پارسی بیچے بے لیے دیکھو قسمت کے کھیت ہم قرآن جیسی زندگی اپنے گھروں میں رکھ کر ہم یورپ سے آیا ہوا نصاب پڑھا رہے ہیں جس نے پیسے کمانے لے کا مانیہ انگلش میڈیم سکول آکسفورڈ کا نصاب بھاگ رہی ہے دنیا اپنے بچوں کو داخل کرنے ایسے سکول بھی ہیں جہاں کی ایک مہینے کی فیس ساٹھ ہزار روپے ایک مہینے کی فیس اور وہاں لوگوں کے بچے ویٹنگ لسٹ میں کھڑے ہوئے ہیں جس دیش کا کروڑوں بچہ برات کو بھوکا سوتا ہے ماں کی خشک چھاتیوں میں دودھ تلاش کرتے کرتے وہ روتے روتے سو جاتا ہے اور وہ اپنے بچوں کو ایک خشک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں دے سکتے اس کا بچہ ساٹھ ہزار روپیہ فیس دے کے اسکول پڑھ رہا ہو تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی تعلیم نہ دی جائے دی جائے پر پہلے مسلمان تو بنا دیا جائے پہلے انہیں یہ تو پتا چلے کہ میں ہوں کون میں میں کون ہوں میری منزل کیا ہے مجھے کہاں جانا ہے مجھے مجھے کس نے بھیجا بھیجا کیوں یہ بات انہیں سمجھا دی جائے پھر ڈاکٹر بنے انجینئر بنے تاجر بنے سیاستدان بنے جج بنے جو مرضی بنے پہلے مسلمان تو بنے اگر ہم مر جائیں تو ہمارے لیے کچھ فائدہ تو ہے کچھ اس کا روزہ نماز ذکر تلاوت ہمارے لیے اِسالے ثواب کا ذریعہ تو بنے ان بیچاروں کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ الحمد کیسے پڑی جاتی ہے تو ہمارے لیے کیا کریں گے وہ ان کی دولت ہمارے کس کام آج کل کی اولاد تو ماں باپ کو ویسے نہیں پوچھتی مر کے کیا پوچھیں گے زندہ کو نہیں پوچھتے تو مرنے کے بعد کیا پوچھیں گے تو بھائیوں اور بہنوں ہماری ایک منزل ہے ہم آزاد نہیں مادر پدر کہ جو ادھر سے بات آئے اس کے پیچھے چل پڑو ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیں ایک راستہ دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت اور میں ظاہر اور باطن میں ہمیں ایک رہبر ملا ایک ہادی ملا ایک رسول ملا اس کے پیچھے چلنے کا ہمیں حکم ملا یہ ہے میرا محبوب میرا حبیب یہ دونوں جہان کی گتھیاں سلجھانے آیا ہے یا ابا سفیان جئتکم بے الدنیا والآخر ابو سفیان میری مانو دنیا بھی تمہارے لیے لایا ہوں آخرت بھی لایا ہمارا نبی صرف آخرت لے کر نہیں آیا گا دنیا بھی لایا ہوں آخرت بھی ہوں بن حاتم کو آپ نے دعوت دی انہوں نے ایران کا اور روم کا جاہو جلال دیکھا ہوا تھا بادشاہوں کا آپ کو دیکھا تو آپ آپ نے الٹا ان کو اپنے سرہانے پہ بٹھایا اور خود نیچے بیٹھ گئے پھر آپ نے کہا اسلم تسلم ادی ایمان لیا سلامتی پائے گا کامیاب ہو جائے گا ادی سوچ میں پڑ گئے ادی بن حاتم یہ حاتم تائی کے بیٹے حاتم تائی مشہور سردار گزرا سخی تھا اس کے بیٹے تو جب وہ تھوڑے سے خاموش ہوئے تو ہمارے نبی نے فرمایا میں بتاؤں تو کیوں چپ ہو گیا ہے تو یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے دشمن زیادہ ہیں اس کے دوست تھوڑے ہیں ما تارا من کسرت ادوب ہوں وکلت عدد اور تو یہ سوچ رہا ہے رمت العرب مع حاجت اور تو یہ سوچ رہا ہے کہ اتبع ضعفت من الناس لا قدرت لهم تو یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے ماننے والے تو سارے غریب لوگ ہیں اور اور وہ ہیں جن کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے تو یہ ان کے پیچھے چل کے مجھے کیا ملے گا اور دوسرا تو یہ سوچ رہا ہے ان السلطان فی غیرہم حکومت تو اوروں کے ہاتھ میں ہے یہ تین باتیں جو تیرے دل میں گردش کر رہی ہیں تو عدی رضی اللہ تعالیٰ چپ ہو گئے یہی باتیں تھیں جو ان کے اندر کھٹ کھٹ رہی ہیں کیسے مانو دشمن زیادہ دوست تھوڑے حکومت دشمن کے ہاتھ میں یہ بے دست و پا اور ان کے ماننے والوں کو مکے سے دھکے دے کے مدینے پھینک دیا گیا تو اس کے پیچھے چل کے ملے گا کیا تو پھر آپ نے کہا عدی سن لو میری بات واللہ لیتمن اللہ حاضر امر امر اللہ کی قسم میری بات زندہ ہو کے رہے گی پھر آپ نے کہا ولا تفتحن کنوز و کسرا ایران کا بادشاہ کا بیٹا اس کے خزانے فتح ہو کے مدینے آئیں گے تو چونکہ حضرت عدی نے کسرا کا جاہو جلال دیکھا تھا تو ان کو یہ بات ہضم نہ ہو سکی تو انہوں نے ہمارے نبی کی بات کو کاٹ دیا کہا کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو اکسر ابن ہرمز آپ ایران والے کسرا کا نام لے رہے ہو یا کسی اور کسرا کا تو آپ نے کہا نہیں نہیں ایران والے کا نام لے رہا ہوں اور اگلی بات بھی بتا دو تو بھی انہی میں سے ہوگا جو اس کے خزانے کریں گے پھر آپ نے فرمایا تو نے ہیرا دیکھا ہے یعنی کہ دیکھا تو نہیں سنا ہے عراق کے کنارے ایک شہر تھا تو آپ نے فرمایا سے ایک لڑکی چلے گی حسین جمیل زیوروں سے آراستہ اور بیت اللہ تک اکیلی آئے گی اور پورے راستے میں اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ کوئی اس کی عزت لوٹ لے یا اس کا مال لوٹ لے تو حضرت عدی کہنے لگے میں نے اپنے دل ہی دل میں کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں وہ میرے قبیلے کے ڈاکوں سے بچ کے کہاں جائے گی این دو عار و بنی طے وہ بنی طے تو راستے میں بیٹھا ہوا ہے اور بنو طے کے ڈاکو سارے عرب میں مشہور تو وہ میرے قبیلے سے بچ کے کہاں جائے گی فعین تو اور بنی طے الدین سعر البلاد جنہوں نے پورے عرب کو آگ لگا دی ہے ان سے بچ کے کہاں جائے گی پھر کیا ہوا اے ہے مدائن کا جو شہر تھا دریائے دجلہ کے کنارے پر تھا آدھا ادھر آدھا عراق کی آدھا ایران کی سائیڈ کے ملا ہوا آدھا عرب کی سائیڈ سے ملا ہوا تو آدھا شہر حضرت سعد میں نبی وقاص نے جب حملہ کیا اور وہ فتح ہوا اور اس کی فصیل پر جب چڑھے ہیں تو ان چڑھنے والوں میں ادی بن حاتم بھی تھے اور جب دجلہ کے دوسرے کنارے جا کر اترے ہیں اور قصر ابیز وہ جو اللہ کے نبی نے کہا تھا ایران کا سفید محل فتح ہوگا تو ان داخل ہونے والوں میں عدی بن حاتم بھی تھے جب حضرت عدی وہ دیوار پر چڑھے نا قلعے کی دیوار پر اور سامنے دیکھا ایران کا محل تو ان کا اللہ اکبر صدق اللہ رسول ہو سچ کہا اللہ اس کے رسول نے آج وہ بات اللہ کے نبی کی زندہ ہوگی جب میں کہہ رہا تھا اس کی کون مانے گا اس کے پیچھے چل کے کسی کو کیا ملے گا آج میں نے دیکھ لیا کہ ایران کے خزانے فتح ہو رہے ہیں اور میرے نبی نے کہا تھا کہ تو بھی فتح کرنے والوں میں ہوگا ہمیں تو اللہ نے ایسا رہبر دیا ہے جو دنیا بھی لے کر آیا آخرت بھی لے کر آیا جنت بھی لے کر آیا دنیا کو بھی بھی کی, کی عزتیں لے کر آیا دوزخ سے بچانے آیا دنیا کے دکھوں سے بھی بچانے کے لیے آیا ایران کے خزانے ٹوٹے مدینے میں لائے گئے ڈھیر لگ گئے ایران کے بادشاہ کا تاج لایا گیا ڈھائی من وزنی تاج تھا ڈھائی من وزنی تاج یعنی سو کلو سو کلو کا تاج تھا وہ وہ پہنتا کیسے تھا بدبا اتنا تو سر پہ کیسے رکھے گا تو ایک زنجیر تھی سونے کی جو لٹکی ہوئی تھی اوپر چھت سے اور اس کے ساتھ وہ تاج بندھا ہوا تھا اس کو ایسا پرنٹ کیا ہوا تھا کہ وہ دور سے نظر نہیں آتا تھا کہ اوپر سے کوئی تار ہے کوئی زنجیر ہے بالکل قریب آ کے پتا چلتا تھا تو وہ ایسے نیچے سر دے کے ایسے بیٹھ جاتا تھا پھر آگے سے پردہ ہٹایا جاتا تھا تو کیا دیکھتے کہ کسرا کے سر پر سو کلو کا تاج ہے تو سب پہ تاری ہو جاتا تھا اور سجدے میں گر جاتے تھے والوں کو پتا تھا کہ اوپر زنجیر سے بندھا ہوا ہے دور سے دیکھنے والے کہتے تھے یہ تو خدا ہے جو سر کے اوپر ڈھائی من کا تاج سجائے بیٹھا ہے وہ تاج مسجد نبوی میں چٹائیوں پہ پڑا ہوا تھا اور اس کا تخت لایا گیا جو ایک سو ستر ہاتھ لمبا تھا اور ایک سو دس ہاتھ چوڑا تھا ایک سو ستر کو دگنا کر دو چونکہ پچیس انچ کا ایک ہاتھ ہوتا ہے پچیس انچ کا تو کوئی ساڑھے تین سو فٹ لمبا ساڑھے تین سو فٹ وہ لمبا اور کوئی سوا دو سو ڈھائی سو فٹ وہ چوڑا تھا اس کے اوپر تریپن من اور تیئیس سیر سونا لگا ہوا تھا ایک ہزار سونے کے گنبد اس پر بنے ہوئے تھے ایک لاکھ چالیس ہزار چاندی کی کیلیں اس میں لگائی گئی جن کا مجموعی وزن تھا بارہ بارہ سو سو تیرہ تیرہ من من اس پر چاندی لگائی گئی تھی اور ایک ہزار اس پر سونے کے بنائے گئے تھے یہ مدینے کی مسجد میں آیا پڑا تھا اور ایک قالین تھا جس کا نام تھا باغ و بہار وہ دو سو بیس فٹ لمبا تھا ایک سو نوے فٹ چوڑا تھا اس پر چاندی کے اس پر موتیوں کی نہریں بنائی گئی تھی اور سونے کے ہاشی بنائے گئے تھے اور ریشم اور سونے کو چاندی کو موتیوں کو جواہر کو ہیروں کو لالوں کو جوڑ کر اس کا تانا بانا بنا کے اس پر ایران کا نقشہ بنایا گیا تھا سردیوں کے دنوں میں کسرا اس کو بچھا کر اس پر موسم بہار مناتا تھا اور اس پر بیٹھ کے شراب پیتا تھا یہ قالین مدینے میں پہنچ گیا حضرت عمر نے پوچھا اس قالین کا کیا کرنا ہے لوگوں نے کہا اسے سنبھال کے رکھو یادگار ہے حضرت علی نے فرمایا یہ عیاشی کی یادگار ہے اس کو تباہ کر دیا جائے تو حضرت عمر نے فرمایا سچ کہا ابو الحسن نے کہا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر دیا گیا تو ایک بالش ایک فٹ سے بھی کم ہوتا ہے ایک بالش تو اس کا تیس ہزار درہم میں فروخت ہو تیس ہزار درہم تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں رہبر دیا ہے رہبر کامل دیا ہے جس کی زندگی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں مشعل ہے نمونہ ہے دنیا اور آخرت کی عزتیں اور سرداریاں ہیں آپ کی بیویاں ہماری عورتوں کے لیے نہیں اللہ اس لیے ہمارے نبی نے گیارہ شادیاں گیارہ ایک عورت ہوتی تو شاید ساری اس کے پیچھے نہ چل سکتی تو گیارہ شادیاں شوق کی نہیں تھیں اگر آپ شوق کی شادیاں کرتے تو پچیس سال کا نوجوان چالیس سال کی عورت سے شادی کر سکتے جبکہ ایسا حسین ہو کہ دنیا نے ایسا حسین دیکھا ہی نہیں تھا ہمارے نبی کے حلیے کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کیسے تھے ظاہر الوضاء صاف ستھرے ابلج الوجہ روشن چہرہ لم تعبہ فجلہ موٹے نہیں تھے لم تجری بھی سقلہ پتلے نہیں تھے درمیانہ متماسک البدن بندھا ہوا آپ کا وجود اور جسم تھا اور سب القصب سیدھا آپ کا قد تھا سائل الاطراف انگلیاں آپ کی حسین مخروطی انگلیاں لمبی انگلیاں تھیں راہ بر راہا ہتھیلی شادہ تھی اور انور المتجرد جسم سے جو حصہ باہر کپڑوں سے جو حصہ باہر ہوتا تھا ہتھیلیاں پاؤں یہ ایسے سورج کی طرح چمکتا تھا اور اور آپ کے جسم پر کوئی بال نہیں تھے دقیق المسربہ صرف چھاتی کے درمیان میں سے بالوں کا ایک باریک تار چلتا تھا خط اور ناف پہ جا کے ختم ہوتا تھا باقی سارے جسم پر بال نہیں تھے شیشے کی طرح شفاف آپ کا جسم مبارک تھا رحم القرادیس جوڑ بڑے مضبوط تھے اور بعید ما بین المن کے بین دو کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا اور عریدہ صدر سینہ بڑا چوڑا تھا اور اور اللہ جل جلالہ نے آپ کو چہرہ ایسا حسین عطا فرمایا تھا یتلال وجہہ تلال القمر لیلۃ البدر چودھویں رات کے چاند جیسے چمکتا ہے ایسے آپ کا چہرہ چمکتا تھا چودھویں کے چاند میں تو داغ ہوتا ہے ہمارا نبی بے داغ چہرے کا مالک تھا مشرب بحمرہ گالیں سرخ گلابی تھی اور واسع الجبین ماتھا چوڑا تھا رجل الشار بال گھنگریالے تھے عظیم سر بڑا تھا حسن کے ساتھ کئی سر بے ہنگم بڑے ہوتے ہیں دو سر نظر آتے ہیں آپ کا سر حسن کے ساتھ بڑا تھا رجل رج بال نیم گنگریالے پورے گنگریالے نہیں نیم ایسے بل کھاتے ہوئے بال تھے جو کان کی لو تک آتے تھے کان کی لو تک جب کبھی سفر و تک کٹانے کی نوبت نہ آتی تو بڑھ کے وہ شانوں تک آ جاتے تھے اور شانوں پہ ڈھلکے ہوئے ہوتے تھے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے سجا مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم اور تیری بکھری زلفوں کی قسم جن جن بالوں کی اللہ قسم کھائے جس چہرے کی اللہ قسم کھائے اس اس اس اس پر پر پر پر تو حسن فدا ہے حسین ہونا تو الگ بات ہے خود اس پہ حسن فدا ہے اور اور اقن العرنین آپ کا ناک یہاں سے تھوڑا بلند آگے سے باریک لہو نور یعلوہ ناک کے اوپر نور کا ایک حالہ جگمگاتا رہتا تھا ازج الحواجب آپ کی بھویں گول تھی لمبی گول کمان کی طرح من غیر کرنن جہاں بھویں آنکھیں ملتی ہیں یہاں بال نہیں تھے صاف یہاں لوگ یہ بال لوگ اتارتے ہیں آپ کے یہاں بال خود نہیں تھے پھر آپ کی نظروں میں ایک چمک تھی انجل العین نور تھا پھر ادعجہ ہما موٹی اور سیاہ آنکھ تھی اکھلا ہما سرمگین بغیر سرما لگائے سرما لگا رہتا تھا اور احورہما سفیدی سفید سیاہی سیاہ اشکل اشکل سرخ ڈورے موٹی بھی تھی لمبی بھی تھی بعض آنکھ موٹی ہوتی لمبی نہیں ہوتی بعض لمبی ہوتی موٹی نہیں ہوتی تو ادعج موٹی اشکل لمبی سفیدی سفید اوپر سرخ دھاریاں آپ چار برس کے تھے جب آپ اماں حلیمہ کے پاس تھے تو یہود کا گزر ہوا تو آپ کھیل رہے تھے انہوں نے ایسے دیکھا ان کی آنکھوں میں ایسے آنکھیں ڈال کر دیکھا تو کہنے لگے اماں حلیمہ سے یہ بچے کی آنکھوں میں جو سرخ ڈورے ہیں یہ وقتی ہیں یا شروع سے ہیں تو ماں حلیمہ نے کہا کہا شروع سے ہیں تو یہود نے یہ یہ ہے ہے آخری نبی آنے والا وہ جس کا انسانیت کو انتظار کہ آپ کی نشانیوں میں سے تھا کہ اس کی آنکھیں حسن کا پیکر ہوں گی جس میں سرخی سرخ ڈوروں کی جھلک ہوگی تو وہ ایسا ہوگا جیسے سفید کپڑے پر سرخ گوٹے سے کام کیا گیا ہو پھر اہدبہما آپ کی پلکیں بڑی لمبی تھی دراز وہ مصنوعی پلک لگائی جاتی آپ کی پلکیں ویسے لمبی بڑی حسین جس کو اللہ ایسا حسن پھر آپ کی گردن جو تھی کہ انہو جید دمیت فی صفاء الفضہ آپ کی گردن ایسی حسین تھی جیسے کسی مصور نے کسی گردن کو سراہی دار بنا کر ہاتھوں سے تراش کے گھڑتے بنایا ہو آپ کی لمبی سراہی دار گردن تھی اور اور آپ کے ہون جو تھے ولی الفم تراشے ہوئے حسین کھڑے ہوئے ہونتے جن میں سے جب مسکراتے تھے تو جب دانت ظاہر ہوتے تو برا کا سنایا آپ کے دانتوں سے نور نکل نکل کر دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا ایسا نور تھا مشرب بے عمرہ گال گلابی رنگ سہل الخدن نہ پچکے ہوئے نہ چربی چڑھ کے ابھرے ہوئے گولائی میں آپ کے گال تھے کفت لحیہ رہڑی مبارک بڑی کھنی تھی سینے پر پھیلی ہوئی تھی داڑھی اور سر میں سترہ سفید بال تھے جن کو آپ مہندی لگایا کرتے تھے اور کنگھی کرتے ہوئے آپ دائیں طرف سے پہلے کنگھی کرتے بائیں طرف سے بعد میں کرتے آپ مانگنے نکالتے تھے سیدھے بال پیچھے لے جاتے تھے کبھی کبھی مانگ نکلتی تو بیچ میں سے نکلتی تھی دائیں بائیں سے نہیں نکالتے تھے اکثر آپ کنگھی سیدھی کرتے تھے پیچھے بال لے جاتے اور آپ کے جو پاؤں تھے مسیح القدمین پاؤں ایسے تھے جیسے جیسے اوپر تیل لگا ہوا جب آج آپ وضو کا پانی بہاتے تو ایسے بہ جاتا جب تیل لگے پانی پر تیل لگے پاؤں پر پانی بہ جاتا تیزی سے تو آپ کے پاؤں ایسے نرم و نازک تھے اور ایسے چمکیلے تھے لگتا تھا تیل لگ. تیل لگانے سے چیز چمک جاتی تو آپ کے پاؤں ویسے ہی چمکتے تھے بغیر تیل لگائے لگتا تھا جیسے تیل لگاؤ خمسان الخمسین یہ تلوے آپ کے بڑے گہرے تھے اور ایک وسیم قسیم آپ کو دیکھ کر کسی کا جی نہیں بھرتا تھا وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرتی ہو جتنا آپ کو دیکھا جاتا آپ کا حسن پہلے سے بڑھ جاتا تھا اور قسیم اس کو کہتے ہیں جس کو جدر سے دیکھو وہیں سے حسین نظر آئے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے جدر سے ہمارے نبی پر نظر پڑتی ہو حسن پھوٹتا ہوا نظر آتا تھا اور جب آپ بات کرتے تھے اللہ البہا آپ پر ایک نور چھا جاتا تھا جب آپ خاموش ہوتے تھے علیہ الوقار آپ پر ایک وقار چھا جاتا تھا ایسا حسن نہ نہ دنیا میں آیا آ سکتا ہے تو ایسے جوان کو چالیس سال کی عورت سے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ بھی کہتے ہیں میں پچیس برس کا میرے لیے پندرہ سال کی تلاش کروں بیس سال کی تلاش کروں اور قریش آپ کا نصب بھی جانتے ہیں آپ کا حسب بھی جانتے ہیں وہ آپ کے لیے ساری لڑکیاں پیش کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں نہیں یہ بتایا کہ میری شادی بھی ضرورت کی ہے کوئی شہبتوں کی نہیں ہے پھر جب عمر پچاس سال کی ہوگی پھر شادیاں شروع کر دیں پھر حضرت سودا سے پھر حضرت عائشہ سے پھر حضرت حفصہ سے پھر حضرت ام سلمہ سے پھر حضرت ام حبیبہ سے پھر جویریہ سے پھر زینب بنت جاش سے پھر زینب بنت خزیمہ سے پھر صفیہ سے پھر میمونہ سے پھر شادیوں کی قطار لگے کیوں بڑھاپے میں شوق چڑھ گئے شادیوں کا نہیں جب اسلام کی شوائیں پھولی پھیلی اور اسلام پھیلنا شروع ہوا عورتوں بھی آنا شروع ہوئی تو ایک عورت میں نمونہ مشکل تھا سب کا خدیجہ کا میں یار ہوا ہے کہ سب اتباع نہیں کر سکتا تو گیارہ بیویاں دے کسی کسی نے کے کے پیچھے چل منزل پائی کسی نے کسی کے پیچھے چل کے منزل پائی کسی نے کسی کے پیچھے چل کے منزل پائی تو گیارہ بیویاں دے کر گیارہ نمونے پیدا کر دے جب نمونے زیادہ ہوں تو جب ایک ہی نمونہ ہو تو پھر مشکل ہو جاتا ہے گیارہ نمونے بنا رش زیادہ ہو گیارہ سڑکیں ہوں تو ساری ٹریفک جلدی سے گزر جائے گی اور رش زیادہ ہو سڑک ایک ہو تو ساری ٹریفک پھنس جائے گی تو اللہ نے اپنے نبی کو گیارہ گھر گھرانے عطا فرمائے اور آنے والی عورتوں کو کہا یہ ہیں ان کی بیٹیاں بن کے مرنا مغرب کی بیٹے بن کے مر گئی تو برباد ہو گئی ہماری عزت وہ خدیجہ کی بیٹی بننے میں ہے عائشہ کی بیٹی بننے میں اپنے باپ بن کے دکھایا خامن بن کے دکھایا بیٹیوں کو بیاہ کے دکھایا بیٹیوں پر خوشی منائی ہے تو وہ کیسے کیسا عجیب معاشرہ ہے کہ خود عورتیں بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ منحوس کہتی ہے کیسی منحوس آگئی ہمارے گھر میں بیٹیاں ہی پیدا کر رہی ہیں کیسی بیوقوف عورتیں کہتی ہیں یہ بیٹیاں ہی پیدا کر رہی ہے اللہ کے کام کو اس بیچاری کے سر پہ تھوپ رہے ہیں یہ بیٹیاں ہی پیدا کر رہی ہے کیسی منحوس آگئی ہمارے گھر پھر تو یہ ساری دنیا کی عورتیں ہی منحوس ہیں یہ پیدا ہی کیوں ہو ابھی چند دن پہلے خاتون کہ فون پر وہ رو رہی کہ میری بیٹیاں پیدا ہو رہی سسرال والوں نے میرا جینا حرام کر دیا کہ یہ کیسی منحوس عورت آ گئی ہے کہ اس کی بیٹیاں ہی پیدا کر رہی کر کر رہی اس بیچاری کے بس میں ہوتا تو وہ خود پیدا کرتا یہ بل میں یشا او انافا و یہ بل میں یشا الذکور او یزوجہم ذکرانا و انافا و یجعل من یشا عقیمہ جسے چاہوں بیٹیاں دوں جسے چاہوں بیٹے دوں جسے چاہوں دونوں دے دوں جسے چاہوں کچھ بھی نہ دوں تو قصور بہت عورت کا نکل رہا ہے بیٹیاں ہی پیدا کر رہی بیٹیاں ہی پیدا کر رہی تو پہلے اپنے آپ کو لانت منا مطلب تم کیوں عورت بن گئی ہو اس لیے قربان جاؤں اللہ نے اپنے نبی کو بیٹیاں ہی دی تین بیٹے دیے تینوں اٹھا لیے تینوں ہی اٹھا لیا قاسم دیے جس پر آپ کی کنیت ہے ابو القاسم ہمارے نبی کے نام ابو القاسم آپ کے پہلے بیٹے کا نام ابو القاسم قاسم تو اس پر آپ کو ابو القاسم دوسرے پیدا ہوئے طاہر ان کو طیب بھی کہتے ہیں طاہر بھی کہتے ہیں عبداللہ بھی کہتے ہیں تیسرے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے بالکل جس وقت آپ کی عمر اکاسٹھ برس اکاسٹھ برس کی عمر میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے اور آپ کی وفات سے چار مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا اٹھارہ مہینے کے ہو گئے تھے جب ان کا انتقال ہوا نسل آپ کی بیٹیوں سے آپ نے کہا لوگوں کی نسل چلتی ہے بیٹوں سے میری نسل چلے گی بیٹیوں سے چار بچیاں چاروں کی شادی اور خوشخبری سنائی اللہ جس کو دو بیٹیاں دے دے گا اور ان کی کفالت کرے گا ان کو پالے گا ان کی شادی کرے گا تو میں اور وہ جنت میں یوں ساتھ ہوں دو انگلیوں کو ملا کر کہا پھر آپ نے کہا اللہ کو دو بیٹیاں یا دو بہنیں دی وہ ان خرچ کرتا رہا ان کی شادی کی پھر شادی کے بعد بھی ان پر خرچ کرتے کرتے مر گیا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ادھر بیٹیوں کا حق ہی کھا جاتا نہ تاجر دیتے ہیں نہ زمیندار دیتے ہیں بیٹیوں کو جائیداد کوئی نہیں دیتے ایسے ٹرکا دیتے ہیں میں تمہیں جائز دے دیا ٹھیک بھائی بھی منکر ہو جاتے ہیں باپ بھی نہیں دیتے پورا حصہ تو یہ عجیب عجیب عجیب, ہمارا معاشرہ ہے کسی کسی بیچاری بیٹیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں تو ساری اس کو لان تان کرنا شروع کر وہ سر پکڑ کے روتی ہے جب جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آسمان سے فرشتہ اترتا ہے بشرتے پیدا ہونے پر گھر والے گھر والے غمگین نہ ہوں گھر والے اس کو لانتان نہ کریں گھر والے برا نہ منائیں خوشی کا اظہار کریں تو اس پر آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے جس کو زمرد کے پر ہوتے ہیں وہ ماں پر بھی بچھا دیتا ہے بیٹی پر بھی بچھا دیتا ہے اپنے پروں کا ایسے پھیلا کر کہتا ہے تو بھی ضعیف تیری ماں بھی ضعیف جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا اور یہاں بیٹی تانہ بنی ہوئی یہ تو کافروں میں اذا بشر اہدہم بالانثا ظل وجہو مسودن وہو کذیم یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہی ایمسکو علا ہون ام یدسہو کی تراب علا سا اما یحکمون اللہ ان کی برائی بیان کر رہا ہے کہ یہ کیسے پاگل ہیں یہ کیسے دیوانے ہیں ان کو بیٹی کی بات سنائی جائے کہ تیری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے یہ تو اللہ کافروں کی بات بتا رہا یہ آج فیصلہ باد والے یہی کچھ کر رہے ہیں جب کسی کو بیٹی کی بات بھائی تیری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو لوگوں سے یتوارا من القوم لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور منصوبے بناتا ہے میں اس کو زندہ ہی دفن کر دوں گا ید التراب میں اسے زندہ ہی دفن کر دوں گا ایم سے ہو میں اسے میں اسے گھر میں رکھوں تو میرے لیے ذلت ہے یہ میرے لیے ذلت ہے میرے لیے تانا ہے میرے لیے بولی ہے میرے لیے میڑا ہے میں اسے زندہ ہی دبا دوں اللہ سا اما یحکمون تمہارا بیڑا غرق ہو جائے تم کیسی بری سوچیں سوچتے ہو کتنے برے فیصلے کرتے ہو تو بیٹیوں کا پیدا ہو جانا اگر یہ کوئی تانا ہوتا یہ کوئی لانت ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو صرف بیٹیاں دیتے اس لیے تو بیٹیاں دی کہ آنے والی جاہل ان کاموں سے بچیں تو مصیبت یہ ہے کہ معاشرت کا دین ہے ہی کوئی عورتوں کے ہاتھ میں لمبی لمبی تسلیاں ہوں گی تسبیح بھی پڑتی جا رہی غیبت بھی کرتی جا رہی چگلی بھی کرتی جا رہی لگائی بجائی بھی کرتی میں یوں کہتا ہوں اللہ کی قسم ایک ہزار تسبیح پڑھنے سے زیادہ اجر ہے اپنی زبان کو غیبت سے روک لینا ہزاروں نفلوں پر بھاری ہے ہزاروں نفلوں پر بھاری ہے اپنی زبان کو چغلی سے روک لینا اور غیبت سے روک لینا اور لگائی بجائی سے روک لینا ایک ایک عورت کے بارے میں کہا گیا یا رسول اللہ رات کو تحجد پڑتی ہے دن میں روزے رکھتی ہے پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے آپ نے کہا جہنم میں جائے گی کوئی بھلائی نہیں اس میں دوسری عورت کے بارے میں کہا گیا یا رسول اللہ فرائض کا اہتمام کرتی نفلوں کا اہتمام ہے نہیں پر اس کے بول بڑا میٹھا ہے اخلاق بڑے اچھے ہیں آپ نے کہا یہ جنت میں جائے گی اپنی زبان کو روکنا یہ ہزاروں قرآن پڑھنے پر بھاری ہو جائے گا قیامت کے دن ہزاروں عمرے اور نفلوں پر یہ بھاری ہو جائے گا قیامت کے دن کہ اپنی زبان کا بول میٹھا بنائے اس لیے اللہ کے نبی نے کہا جس کے اخلاق اچھے ہیں میں زمانت دیتا ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر گا بیٹی پیدا بے ایک اس بچی کا کہ درد سے پھر اس کا بچہ پیدا ہونا پھر اس کی تکلیف اٹھانا اوپر سے ساس کے تانے سسر کے تانے اور بھائیوں کے تانے رشتہ داروں کے تانے ہائے ہائے ہائے ان پاگلوں کو پتہ نہیں کہ اوپر اللہ سن رہا ہے اور اللہ ایک دن پوچھنے والا ہے اس لیے تو اللہ کے نبی نے فضائل سنائے کی پرورش کے خود آپ نے چار بچے اپنے ہاتھوں سے روانہ ڈولی میں بھی اتارا قبر میں بھی اتارا رقیہ کی دفعہ موجود نہیں تھے کہ رقیہ کی بیماری کے دوران جنگ بدر کا واقعہ تھا تو آپ جنگ بدر میں شریک تھے جس دن فتح کا پروانہ لے کر اسامہ بن زید پہنچ وہ اسامہ بن زید کو تو آپ نے نہیں چھوڑ دیا تھا اسامہ بن زید اور حضرت عثمان کو حضور نے چھوڑا حضرت رقیہ کی تیمارداری کے لیے لیکن ان کا نام بدر کے ساتھیوں میں لکھا جنگ بدر کے مال غنیمت میں ان کا حصہ رکھا اور بدر کے شرکا میں ان کا نام آپ نے لکھوایا جس دن فتح کی خوشخبری لے کر پہنچا ہے آدمی اس دن لوگ حضرت رقیہ کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے باقی دو بیٹیوں کو آپ خود اپنے ہاتھوں سے روانہ کی حضرت زینب کی قبر میں خود اترے ہیں آپ اور جب قبر میں اتر رہے تھے بڑے غمگین تھے جب باہر نکلے تو چہرہ کھلا ہوا تھا تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ اترتے بڑے غمگین تھے نکلتے بڑے خوش ہیں تو آپ نے فرمایا مجھے زینب پر عذاب قبر کا خوف تھا نبی کی بیٹی ہو کر اور شہید ہیں زخم سے انتقال ہوا لیکن میں نے اللہ سے دعا کیا اللہ میری بچی پر عذاب قبر ہٹا دے تو اللہ نے میری دعا قبول کر لی اللہ نے اس پر قبر کو ٹھنڈا کر دیا پھر آپ نے فرمایا اگر قبر کسی کو پکڑ لے اور اس کی دیواریں آ کر اس کو جھٹکا دیں تو یوں جب دو دیواریں آ کر اس کو رگڑتی ہیں اس کی اس رگڑ کی آواز مشرق سے مغرب تک ساری مخلوق سنتی یعنی خود غم کی وجہ سے آپ اندر نہیں اتر سکتے اتارو خبر اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بعد میں آنا تھا تو ان کو کان میں کہہ دیا میں جا رہا ہوں پر تو رونا نہیں سب سے پہلے تو ہی مجھے آ کر ملے گی چھ مہینے کے بعد ان کا انتقال چوبیس سال کی عمر میں انتقال ہوتا حضرت علی کہیں باہر نکلے ہوئے تھے انہوں نے فرمایا اپنی خادمہ سے پانی رکھو میرے لیے انہوں نے پانی رکھا غسل فرمایا اور پھر بیچ کمرے میں چارپائی رکھوائی اور اس پر لیٹ گئیں اور فرمایا کہ دیکھو میں اب مر رہی ہوں میرا غسل ہو گیا مجھے کوئی غسل نہ دے میرا غسل ہو گیا علی کو بتا دینا بس میں جا رہی ہوں اور اس کے بعد انتقال ہو گیا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں عورتوں سے کہ ان کی بیٹیاں بن کے زندگی گزارو مغرب کی بیٹی بن کے مری تو دنیا میں بھی بے قیمت آخرت میں بھی بے قیمت فاطمہ کی بیٹیاں بن کے زندگی گزارو یہاں بھی کامیاب آگے بھی کامیاب تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے جو زندگی کو ہم بھلائے ہوئے نسیاں میں پھینک دیا ہے اور کبھی بھول کے بھی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ زندگی کے اطوار کیا ہیں معاشرت کیا ہے طریقے کیا ہیں ہم اس کو سیکھنے کی دعوت دیں اور پوری دنیا کے انسانوں تک اس کو پہنچانا اور پھیلانا یہ اس امت کے ذمہ ہے یہ آخری نبی کی آخری امت ہے آخری نبی کا آخری آخری دین ہے آخری نبی کی آخری کتاب ہے آخری نبی کی آخری شریعت ہے آپ کے بعد نہ کوئی دین ہے نہ کوئی شریعت ہے نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی کتاب ہے قرآن آخری کتاب ہے اسلام آخری دین ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو آپ کا فرمان ہے فلیبلغ شاہد الغائب میرا پیغام غائبین تک پہنچا دیا جائے یہ ہمارے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے یا تو کوئی نبی آتا تو ہم گھروں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے اور قیامت تک کے لیے اعلان کر دے کہ لا نبی یا بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لا امت بعدکم تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی لہذا میرے پیغام کو دنیا میں پہنچانا تمہارے ذمہ ہے تو تبلیغ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا کام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف کیا ہے عورتیں عورتوں میں کام کریں مرد مردوں میں کام کریں عورتیں مردوں سے بہت زیادہ ہیں چار گنا زیادہ تو ہر حال میں ہیں ورنہ یہ آیت زندہ نہیں ہو سکتا مثنا خلاصہ و تو دنیا میں اگر ایک گنا مردوں میں کام کیا جائے تو چار گنا عورتوں میں کام کیا جائے چونکہ گھر کی معاشرت تو عورت سے چلتی ہے اور بچوں کی تربیت عورت کے ذریعے سے ہوتی ہے تربیت کا حکم بھی نے عورت کو دیا اس لیے گھر میں بیٹھا کر فارغ نہیں رکھا کہ تم گھر میں فارغ بیٹھو بچوں کی تربیت ہے لیکن اب تو بچوں کو اسکول لے جاتا ہے ٹیوٹر لے جاتا ہے پھر برات کا حصہ ٹیلی ویژن لے جاتا ہے ماں بھی فارغ باپ بھی فارغ اب جب وہ بڑے ہو کر نافرمان ہوتے ہیں تو پھر پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہماری اولاد ہمارا کہنے نہیں مانتی حالانکہ اولاد کو تو سمجھایا سمجھایا سمجھانا پڑتا ہے بچپن سے ان کو سکھانا پڑتا ہے وہ رخ نہ ماں نے دیا نہ باپ نے دیا وہ ان کو دنیا کے چکر میں پھنسایا خود بھی پھنسے اب جب زندگی عملی طور پر شروع ہوتی پھر پریشانیاں شروع ہو جاتی تو اللہ بھی عورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ محنت کا حکم دیا ہے پوری دنیا کے انسانوں تک اس پیغام حق کو پہنچانے کے لیے جان لگاؤ مال لگاؤ پھرو آپ کے ساتھ سامنے انگلستان سے دوست آئے ہوئے ان کی مستورات ساتھ ہیں ہمارے علاقے کے آپ بھائی بھی نام لکھائیں پیچھے مستورات بھی نام لکھائیں کہ ساری دنیا میں اللہ کا پیغام زندہ ہو دین حق زندہ ہو اللہ کے محبوب کے پیارے اور مبارک طریقے زندہ ہوں اس کو لے کر ہم گلی گلی پھریں تو انشاءاللہ دونوں جہان کی زندگی بنے گی اس کے لیے بولو بتاؤ آج سے پہلے گزارش ہے تو یہ جتنی مستورات ہیں یہ کم از کم ایک تو فرائض آپ جتنے بھائی تشریف لائے ہوں فرائض میں سر فرست نماز ہے اور ہمارا پچانوے فیصد طبقہ نماز نہیں پڑھتا تقریباً ہم سارا پاکستان پھرا ہے اور کئی سال سے پھر رہے ہیں اندازہ یہ ہے کہ سو میں پانچ سے چھ فیصد لوگ نمازی ہیں کہ نماز ختم ہے تو ایک تو اس کی فضا بنائی جائے کہ گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے اور اپنی بچیوں کو شروع سے پردے کا عادی بنایا جائے چھوٹی عمر سے ہی ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ تم چھپی ہوئی چیز ہو اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے چھپنا رکھا ہے اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کو چھپایا ہوا ہے اس کی عزت بازار میں آنا نہیں ہے اختلاط نہیں ہے بلکہ اس کی عزت وہ گوشہ نشینی میں ہے گھر میں رہ کر اس کے لیے ایک بڑا کام ہے اپنے بچوں کو آخرت کا ذہن دینا ان کو رشتے ناتوں کی قدر سمجھانا ان کو اللہ اس کے رسول کی پہچان کروانا اب چونکہ یہ کام رہا نہیں تو سب کا رخ باہر کی طرف ہو گیا مردوں کا بھی بازار کا رخ ہے عورتوں کا بھی بازار کا رخ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچایا جائے اوروں پر تنقید اور تبصرہ یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے اوروں کے عیب دیکھنا اور پھر ان کو حقارت بھری نظروں سے دیکھنا یہ دیندار لوگوں کا جرم ہے جو لوگ تھوڑے جین کے قریب ہو جاتے ہیں تو شیطان ان کو پھر دوسرے گناہوں کی دعوت نہیں دیتا ان کو شراب پیو جوا کھیلو بدکاری کرو فحاشی کرو ناچو اس کی دعوت نہیں دیتا اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ سودا نہیں بکے گا تو دیندار مرد عورتوں کو جو پھنساتا ہے تو وہ یہ غیبت کے راستے سے پھنساتا ہے چولی اور غیبت اور حقارت اور تنقید اور تبصرے تو اپنے آپ کو اس سے جو بچا جائے گا وہ اللہ کے دربار میں بڑا اونچا مقام پائے گا غیبت نیکیوں کو کھا جاتی ہے اور زبان کا تیز بول نیکیوں کو آگ لگا دیتا ہے اس لیے نیکی کرنا بھی سیکھنا ہے اور نیکی کو بچانا بھی سیکھنا ہے کر کر کے خالی ہاتھ پہنچ گئے تو بڑا نقصان ہے تو اس نقصان سے بچنے کا ذریعہ ہے اوروں کو گری نظروں سے دیکھنا چھوڑ دیا جائے اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں دی ہیں ایک سے اوروں کی اچھائی دیکھی جائے دوسرے سے اپنی کمیاں دیکھی جائے جب لوگ اوروں کی برائیاں دیکھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عیب بھلا دیتا ہے یہ بہت بڑی سزا ہے کسی کے لیے کہ اس کو اپنے عیب نظر نہ آئے جب آدمی اوروں کی اچھائیاں دیکھنا شروع کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنے عیب دکھا دیتا ہے پھر وہ اپنے کمیوں کو ٹھیک کرنے کے چکر میں روتا دھوتا ہے اوروں کی کمیوں سے وہ مستغنی ہو جاتا ہے بڑے بڑے گھرانوں میں آگ لگ گئی صرف بول کے جب کسی کو کوئی کمی سن لینا تو دو چار باتیں اور لگا کر اگلے کو وہ تو تیرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا وہ تو تیرے بارے میں یہ کہہ رہی تھی اسی پہ آگ اب آگے معاشرے میں صبر ہے نہیں اچھا چلو کوئی کہہ دیا تو پھر کیا ہوا اس یہ ہے نہیں یہ سبق تو شروع سے سکھانا پڑتا ہے کہ بول سن کر پی جاؤ پی جاؤ اندر وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو ہر شے بیچ میں فنا کر دو تیرے بارے میں یہ کہہ رہی تھی اچھا میرے بارے میں یہ کہا اس نے ساتھ دو چار باتیں اور ملائی ہوتی ہیں اس میں گھروں کو آگ لگ اس زبان کی تیزی نے جتنے گھروں کو برباد کیا ہے اتنا کسی چیز نے گھروں کو برباد نہیں کیا اور ایک کی دوسرے کو بتانے سے جتنے گھر برباد ہوئے ہیں اتنا کسی چیز سے گھر برباد نہیں ہوا تو اس میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اس بات اس سے توبہ کی جائے اس کا مری اس کا شکار آج کل کے مرد بھی عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں پہلے صرف عورتوں کے بارے میں یہ عورتیں ایسی کرتے اب تو مرد بھی کم کوئی نہیں ہے وہ بھی مسالے لگا لگا کے باتیں آگے کرتے ہیں اس سے گھروں کے گھر تباہ ہو کے گئے اگر کسی سے کسی کے منہ سے کوئی بات نکل گئی ہو کسی کے بارے میں تو وہیں اس کو سمجھاؤ نہ بھی ایسے باتیں کرنا ٹھیک ہے اس میں تمہاری آخرت کا نقصان وہ کیا کرتے ہیں وہ سن کر ساتھ دو چار اور لگا کر آگے پھر آگے صبر ہے نہیں چلو سن کے سہ جائے احنف بن قیس کو اس شخص نے کہا تم نے میرے بارے میں ایک بات بھی کہی نا میں تمہیں دس سناؤں گا تو کہنے لیں گے تو مجھے دس بھی سنا دے تو میری طرف سے تو ایک بھی نہیں سنے ایسے لوگوں کو عزت مل کے رہتی جو عیب چھپانا جانتے ہوں کمیوں کو دبانا جانتے ہوں لوگوں کی کڑوی کسیلو کو سہ کر چپ رہنا جانتے ہوں ان کو عزت دینے سے کوئی چیز نہیں روک سکتے ان کو اللہ اپنے غیب سے عزت دے کر ہمارے معاشرے میں عدم توازن ہے شدید قسم اس کا شکار امیر غریب سب تو میں یہ محنت کرتا ہوں کہ اوروں پر تبصرے اوروں کی کمیوں کو پکڑنا دو چار ملا کر آگے سنانا چونکہ جب بات آگے چلتی ہے تو یقیناً اس میں بڑھ جاتا اضافہ ہو جاتا اضافہ ہو جاتا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے بھی میرے ساتھیوں کی کمیاں نہ سنایا کر کہ میں نہیں چاہتا میرے دل میں کسی کی کمی آ جائے تو ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں لوگوں کو آباد کرے نہ کہ برباد کرے لوگوں میں محبتیں پروان چڑھائے نہ کہ نفرتیں پروان چڑھائیں اپنی بچپن سے یہ سبق سکھانا پڑتا ہے بیٹی کو بیٹوں کو اور محبت کی فضا سے گھر بار اب ایک بچی بیاہ کے جاتی ہے افساس کہتی میری من کے چلو خامد کہتا ہے میری من کے چلو نندے کہتی ہیں ہماری منشا پہ چلو دیور کہتے ہیں ساڑی من کے ٹور سسر کہتا ہے میں طرف پہ ہوا ہوں تو ماں سکے ماں پیو نہیں مل سکنی خامد فتوا دیتا ہوں تو ماں پیو نہیں مل سکنی ہوں تو میری ماں دی خدمت کرنی میری دی کرنی میرے دی کرنی میرے پیو دے کو نہیں کرنی اس کو وہ رگڑا دیتے ہیں کہ اس بیچاری اپنے ماں باپ کو کوستی ہے کہ مجھے کیوں شادی کر کے بھیج ایک بچی نے ماں کو چھوڑا باپ کو چھوڑا بھائیوں کو چھوڑا بہنوں کو چھوڑا گھر کو چھوڑا سہیلیوں کو چھوڑا اپنے ماحول کو چھوڑا پڑوس کو چھوڑا اپنی اپنی چاہتوں کو سب کچھ پھینک کر ایک لڑکے کے ساتھ چپ کر کے چلی گئی ماں باپ نے روانہ کر دیا تو اس لیے اللہ کے نبی نے کہا خیرکم خیرکم لے اہل اب اس سے جو اچھا سلوک کرے گا وہ سب سے بہترین انسان کہلائے گا کیونکہ اس کو تو ضرورت ہے اس کو اتنی محبت دو کہ ماں کا بھی صدمہ بھولے باپ کا بھی بھولے بھائیوں کا بھی بھولے بہنوں کا بھی بھولے پڑوس کا بھی بھولے گھر کا صدمہ بھی بھولے نہ یہ کہ ہر ایک خنجر آزمائی کو تیار ہو جائے بے شک ساس ماں بنتی تو دنیا آباد ہو جاتی یہ ہو نہیں سکتا ساس ماں نہیں بن سکتی پر ساس شریعت کی حدود میں تو آ سکتا شریعت کی حدود میں تو آ سکتا ہے شریعت کی حدود میں تو آ ہے اپنی حد میں چلو تو ہزار گاڑیاں بھی گزر جائیں ٹریفک بند نہیں ہوگی حد توڑ دو تو چار گاڑیاں ساری سڑک کو روک کے کھڑی ہو جاتی تو معاشرت کے احکام سیکھو اللہ کے واسطے معاشرت کے احکام علماء سے پوچھو کہ معاشرت کے کیا مسائل ہیں شادی ہو رہی اب میری میرا میری ذمہ داری کے میرے حقوق کیا ہیں تاکہ گھر آباد ہوں گھر پیسوں سے نہیں آباد ہوتے گھر میٹھے بول سے آباد ہوتے ہیں اچھے اخلاق سے گھر آباد ہوتے ہیں بے شک گھر میں چولہا نہ جلتا ہو اگر اخلاق اچھے ہوں تو وہ بھوکے رہ کر بھی پلاؤ کے مزے پاتے ہیں جب بول کڑوے ہوں تو بھائیو پھر تو مرغ پلاؤ بھی وہ زہریلی بوٹیاں بن جاتے زہریلے لقمے بن جاتے تن پہ پھٹے ہوئے کپڑے بھی ریشم کا مزہ دیتے ہیں اگر اخلاق اچھے ہوں اور دس دس بیس بیس ہزار کے پہنے ہوئے جوڑے کا ایک ایک تار آگ بن جاتا ہے جب زبانیں زہر اگلتی ہوں جب زبانیں شولے برساتی ہوں تو پھر ہیروں میں سجنے سے اور چوڑیوں کے بوجھ اٹھانے سے دلوں کو سکون نہیں آیا کرتا دل کی دنیا کو آباد کرنا ہے تو اپنی زبان کا بول میٹھا کرنا سیکھو اپنے بیٹوں کو بھی سکھاؤ بیٹیوں کو بھی سکھاؤ دونوں طرف کا ہے بیٹیاں پرائے گھر جاتی ہیں وہ کہتے بس ہوں تو میرا نہ تو پیو نو مل نہ ماں نو مل تو کسی دیں بس ہوں میرے دونوں طرف سے افراد ہو چونکہ سکھایا نہیں بتایا نہیں جوان ہو گئے شادی کر دو کاروباری ہو گیا میرا پتر ہوں شادی کر بیٹی نے بی اے کر لیا شادی کر لی یہ میں یار بس پھر یہ نہیں دیکھتے کہ بچے کے اخلاق کیسے ہیں بچہ کرتا کیا کردہ کیے کردہ کیے تاجر ہے چلو ٹھیک ہے کر دو شادی دیکھو اخلاق کیسے ہیں گھروں کی آبادیاں اچھے اخلاق سے پیسے سے نہیں جائیدادوں سے نہیں میٹھے بول میں جادو ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے تو یہ سکھانا پڑتا ہے اس اسے بچوں کو بٹھا کے سمجھانا پڑتا ہے بھائی میرے پتر فیکٹری سنبھال لی میں شادی کر دے وہ انسان بھی تو بناؤ فیکٹری سنبھالنا تو کوئی بڑا کام نہیں انسان بننا کام ہے دعاؤں کا اہتمام کرو اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگنا سیکھو نفل پڑھ پڑھ کے اللہ سے مانگو ہر وقت ہم اللہ کے محتاج کوئی ایسا سانس نہیں جس میں ہم اللہ کے محتاج نہیں ایک میرے ساتھی آئے کوئی شکایت کر رہے تھے میں نے کہا آپ سلا حاجت پڑھیں کہ لیں گے جب ضرورت اس وقت پڑھوں میں نے کہا کوئی سانس ایسا ہے جس میں ہمیں ضرورت نہ ہو کوئی پل ایسا ہے جس میں ہم اللہ کے محتاج نہ ہوں میرا سانس آسانی سے نکلا اور اندر چلا گیا یہ میری کتنی بڑی ضرورت کہ میرا سانس چوبیس گھنٹے صحیح چلتا رہے ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر ہیں وہ رات کو سوتے ہیں نا تو ان کا سانس بند ہو جاتا ہے تو ان کو ایک مشین لگانی پڑتی ہے منہ پر مشین لگا کے سوتے ہیں لاکھوں کروڑوں کے مالک ہیں لیکن وہ سو نہیں سکتے اپنی نیند ان کو منہ پہ مشین لگانی پڑتی جو ان کو آکسیجن زیادہ دیتی تب ان کا سانس چلتا ہے تو کہتا ہے سلا حاجت پر جب ضرورت پڑے اس وقت پڑھو کب ضرورت نہیں مجھے میرے اللہ کی میں کب محتاج نہیں اپنے اللہ کا میرا پیشاب آسانی سے نکل جائے روکنا چاہوں تو روک لوں میری غلازت نکل جائے کپڑوں میں نہ میرے کپڑے نہ برباد ہو جائیں میں آسانی سے سو جاؤں میں پہلو صحیح بدلوں کروڑ صحیح بدلوں میری آنکھ دیکھتی رہے میری پلک جھپکتی رہے یہ میری کتنی بڑی ہر وقت کی ضرورتیں میری جو دادی مرحومت تھی نا ان کے آنکھوں پہ فالش تھا آنکھوں کے پپوٹے وہ اٹھا نہیں سکتی تھی تو وہ ایسے انگلیوں سے آنکھ کا پپوٹا اٹھا کے یوں دیکھا کرتا بچپن میں میں یاد تھا یوں چلتی بھی ایسی تھی ایسے بیچاری نے اٹھایا ہوتا تھا پھر چلتی بالکل ٹھیک ٹھاک باقی سب ٹھیک پپوٹوں پہ صرف فالش تھا آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتی تو کون سا ایسا لمحہ ہے جب ہم محتاج نہیں اللہ کے یہ پیسے والے یوں سمجھتے ہیں پیسہ ساڈے کول ہے جو مرضی کر رہے ہیں سانس کو صحیح کر کے دکھا دو اگر اللہ روک دے تو ہر وقت ہم اللہ کے محتاج لہذا ہر وقت مسلح بچھاؤ دعائیں مانگو نفل پڑھو قرآن کی تلاوت کرو پردے کا پابند بناؤ اپنے آپ کو عورت اسے کہتے ہیں اس کا بال کیا ناخن تک نہ دکھائی تھا بال تو ویسے ہی پردہ ہے ناخن تک نہ دکھائی تھا یہاں کی پابندیاں آخرت کی عزتیں بن گی آخرت کی بلندیاں بن جائیں اس پردے کو رواج دو یورپ کی عورت بڑی ذلیل ہوئی ہے پردے سے نکل کر بڑا دکھ دیکھا ہے ہماری عزت ہے چھپنا نہ کہ کھلنا اس لیے ان ساری باتوں کو اللہ سے مانگتے ہوئے کرنا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے گھر میں وقت نکال کر بچوں کو بٹھا کر فضائل کی تعلیم کرو نبیوں کے واقعات سناؤ نبیوں کی سیرت سناؤ صحابہ کی سیرت چونکہ ہمارے کالج اسکول تو بتاتے کچھ نہیں ہیں اب تو او لیول لیول اے مالداروں کو تو ایک بخار چڑھا او او لیول لیول اے اے پتر نہ کیتا روٹی نہیں جتنے مالدار ہیں وہ اتنے ہی اللہ کے رب ہونے میں پریشان ہے بدن جتنے یہ منصوبہ بندی کرتے ہیں سارے مالدار کرتے ہیں غریب تو موجوں میں چلو ایک پتر ہو گیا کماؤ لب کا ایک مزدور ہو لب مالداروں کو فکر چڑھی ہوتی مل ہک کے پتر دو وے نگے ادھی ادھی ہوگی ہک اور ہو گئے ترائی سے کمیں ہو سکتے وہ اس چکر میں پڑے ہوئے غریب آدمی موج میں جلو اللہ نے ایک مزدور اور دے دیا ایک اور دے دیا ایک اور دے دیا اللہ کے نبی نے کہا تھا ایسی عورت سے شادی کرنا جو بچے دینے والی ہو میں قیامت کے دن تم پہ فخر کروں گا کہ اللہ نے مجھے بڑی امت عطا فرمائی وہ یورپ سے جو چیز آ جائے ولد آمین وہ تو ہماری نسل ختم کرنا چاہتے چونکہ ان کی نسل ختم ہو رہی ہے آئندہ چند سالوں میں وہاں اتنے بوڑھے ہو جائیں گے کہ ان کی نسل ان کے ملکوں کو لے کے چلنے والا کوئی نہ بچے خود اپنی عورتوں کو ترغیبیں دے رہے ہیں جو عورت بچہ پیدا کرے گا اس اتنے سو ڈالر انعام ملے گا جرمنی میں پتہ نہیں کتنے سو مارک انعام ہے جو بچے جو عورت حاملہ ہو جائے پھر بھی وہ چونکہ عیاش ہو گئے ہیں تو برداشت نہیں کرتے پھر عورت اکیلی ہے مرد کا تو پتہ نہیں کب چھوڑ کے بھاگ جائے کیونکہ میں اکیلی بچے کو کیسے سمجھا تو ماں بھی ہے دادی بھی ہے ساس بھی ہے جی نندے بھی ہیں بہنیں بھی ہیں کتنا ایک معاشرتی نظام ہے ہمارا وہاں اس بچاری نے اکیلی نے اٹھانا ہوتا لہٰذا وہ نسل سے باغی ہوگی اپنی عیاشی میں لگی تو اب ان کی نسل تو ختم ہو رہی اب وہ انہوں نے بڑے انعام سبز باغ نہیں تو ان کا بھائی نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں نہ کھیڑنا نہ کھیڑ ان کا ہماری ہماری نسل تو ختم ہو رہی ان کی نسل بھی برباد کر وہ کریں کم بچے خوشحال گھرانا وہ ادھر انہوں نے لگا دیا آبادی بڑھ گئی لہذا فقر آ گیا ہاں یاد رکھنا آبادی سے فقر نہیں آیا پاکستان میں سودی نظام سے فقر آیا ہے جس ملک میں سودی نظام ہوگا وہاں کی وہاں کے لوگ بھوکے ہوں گے چاہے وہ دس لاکھ ہوں چاہے دس کروڑ ہوں اور جس ملک میں سودی جس میں جس ملک میں شرعی نظام تجارت ہوگا تو وہ دس کروڑوں یا دس ارب ہوں گھر گھر میں گھی کے چراغ جلیں گے تو ہمارا فقر نسل کی زیادہ وجہ سے ہمارا فقر سودی نظام کی وجہ سے سٹا اور سود اور جوا یہ چیزیں جنہوں نے ہمارے نظام کو درہم برہم کیا ہے تو انہوں نے ادھر جوڑ دیا کم بچے خوشحال دین چھوٹا خاندان زندگی آسان اتنا سنایا جھوٹ اتنا جھوٹ سنایا ہے کہ وہ جھوٹ جیسے برڈ فلو نہیں ہے برڈ فلو کتنے بیچاروں کے گھر برباد ہو گئے کچھ بھی نہیں ہے آج کل کی جنگ تو ٹیلی ویژن کے اوپر لڑی جاتی ہے ایک ہوا چلا دی مجھے کسی نے کہا واللہ عالم کہ وہ جنہوں نے یہ خبر لگائی تھی انہوں نے پولٹری والوں سے پیسے مانگے تھے انہوں انہوں نے نے نہیں دی کہا تمہارا مکو ٹھپ لیتے ہیں جو چیز آگے بس ہوئی ولد والی نامی تو ان کی نسل ختم ہمارا جرمنی میں سفر تھا تو ایک سو میں دیکھتا رہا سو گاڑی گزرتی تھی نا سو سو گاڑی میں جا کر ایک گاڑی نظر آتی جس میں ایک بچہ ہوتا ورنہ اکیلا جا رہا ہے یا دو جا رہا ہے اکیلا جا رہا ہے یا دو جا رہا ہے سو گاڑیوں کے بعد کوئی ایک گاڑی نظر آتی تھی جس میں کوئی ایک آدھ بچہ نظر دو تو کسی گاڑی میں نظر نہیں آئے ہمارا تو اللہ کا فضل ہے ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے شکر ہے اکثر لوگ ان پڑھ ہیں وہ یورپ کے چکر میں نہیں آئے ورنہ ہماری نسل بھی برباد ہو جاتی یہ صرف مالدار لوگوں کو یہ حیضہ ہوا ہے شکر ہے غریب لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے ایک کو اور اس کو روکنے کے امراض جو پیدا ہوتے ہیں وہ بچے پیدا ہونے کے امراض سے بے شمار خوفناک ہے اور زیادہ ہے بچہ پیدا ہونا تو فطرت کی چیز ہے اور اس کو روکنا یہ یہ, یہ غیر فطری چیز ہے بیماریوں کے منہ کھل جاتے ہیں صحتیں برباد ہو جاتی قوتیں برباد ہو جاتی تو جو چیز وہاں سے اس کے پیچھے نہ چلو ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی دھوکہ اور فراڈ ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے جو بات میرا نبی کہہ گیا میری ایک چاچی اس قدرتی دو ہوئے ہیں کوئی انہوں نے منصوبہ بندی نہیں کی قدرتی پہلا بیٹا ہوا کوئی اٹھارہ سال کے بعد شادی اور پھر بیٹی ہوئی آگے دو سال کے بعد تو وہ کہا کرتی شالہ کسی دے دو نہ ہونا شالہ کسے دے دو نہ ہو بیٹی اپنے سسرال گئی بیٹے کی شادی ہو گئی وہ اپنے بیچارہ کاموں میں لائے اپنے ماں کو کون پوچھے ماں کو کون پوچھے تو کوئی دو چار اور ہوتے تو کوئی باری باری لگا لیتے ہے ہی ہکو جو کہتے کم بچے خوشحال گھر آنا ایک میرے پاس خط آیا اس پر وہ خط پہ لکھا تھا نا چھوٹا خاندان زندگی آسان تو جس نے مجھے وہ خط بھیجا تھا نا پتہ نہیں کون تھا تو اس نے چھوٹا خاندان کو کاٹ کر اس کے اوپر لکھا ہوا تھا خاندان زندگی آسان اب بچے نیک ہوں تو تو اللہ کی نعمت ہے تو خیر ایسی زمانے میں بات آ گئی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے اپنے بچوں کو وقت دیا کرو ان کی تربیت کرو ہمارا سرمایہ ہے جتنے ہوں گے اور نیک ہوں گے تو ہمارے لیے ذریعہ آخرت ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کاش میرے درجن بچے ہوتے ایک ایک کاری ہوتا ہے ایک محدث ہوتا ہے فقیر ہوتا ایک ادیب ہوتا صدقہ جاریہ ہوتا اللہ شان ان کو ہوا ہی ایک نے تین چار بیٹیاں تھی ایک بیٹا ہوا وہ سبق میں ترمیدی میں پڑھا کر کاش میرے بارہ بیٹے ہوتے ہمیں کوئی عالم بنتا کوئی حافظ بنتا کوئی محدث بنتا کوئی مفسر بنتا ہم قبروں میں چلے جاتے ہیں ہمارا صدقہ جاریہ ہوتا اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على النبي الكريم آمين برحمته Islamic voice digital sound studio Pakistan میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ تلاوت حمد و نعت نظمیں اور تقریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر پندرہ سو تین نشات آباد فیصل آباد فون نمبر صفر تین سو تینتیس چھ پانچ دو پانچ تین سات صفر